أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ہر اجتماع میں مشورے سے کسی نہ کسی کا طے ہوتا ہے بیٹھنا یہ ہمارا جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ کوئی بیان نصیحت کے لیے نہیں ہوتا تو واضح نصیحت کے لیے نہیں آپ ذرا تو خود ہی سب کو لے کر چل رہے ہو آپ کے ساتھ ماشاء اللہ مجمع جڑے ہوئے ہیں مسجد کی سطح پر محلے کی سطح پر اور علاقوں میں جو باہر ہوتی ہے وہ اسی مجمع کی وجہ سے ہوتی ہے بعض علاقے وہ ہیں کہ جہاں پوری پوری شکل ہمارے اہل علم میں سے کوئی وہاں پہنچا اور اللہ نے شکل بنا دی کوئی کام کی اور یہ ہمارے پاس یہ موروثی چیز ہے ہمارے طلبہ مدرسے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تب سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے کہ ہمیں یہ خدمت کرنی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے دینی مشغلوں میں مشغول ہونا ہماری مجبوری کی وجہ سے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں بلکہ اختیار ہی جاتے ہیں اندر کا وہ امت کا دکھ درد جو کڑھن اللہ پاک موروثی چیز طور پر ہماری سمجھنے کو دیتے ہیں تو وہ دکھ درد علاقوں میں لے بھی جاتا ہے اور کام پر بھی ڈالتا ہے اور کام کی کوئی نہ کوئی شکل قائم ہو جائے اس کی تدبیر بھی اللہ کرواتا ہے ہمارے ایک مالک سلیمان ہے جاڑا چیلی میں وہ اصل ہے ساؤتھ افریقہ کے اب یہ جو چیلی برازیل والی پٹی ہے سب سے زیادہ ارتداد اس علاقے میں ہوا ہے اربوں کا ارتداد ہوا بہت زیادہ ارتداد ہوا یہ اوپر کے ملکوں میں اصل مہاجرین جو ہیں وہ عرب لوگ تھے ارب لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں ہم لوگ ابھی کینیڈا میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل یہاں چار سو سال پہلے عرب ہجرت کر کے آئے تھے لیبنانی اور وہاں کے عرب اب یہاں ہندوستان کی ہندوستان کے بہت لوگ ہو گئے وہاں لیکن وہ عربوں کو پوچھتے ہیں کہ وہ عرب کہاں ہیں اب وہ نہیں ملتے کہ کہاں ہیں تین سو چار سو سال ان کو گزر گئے وہ غائب ہو گئے تو ان کی نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی اسی طرح امریکہ میں ہم لوگ گئے تو وہاں بھی مہاجرین میں بہت بڑا مجمع عربوں کا مرتد ہوا ہے یہ برازیل میں اور یہ ساری پٹی پر اکثر عرب مرتد ہوئے ہیں ہمارے ایک ملی صاحب ہیں ملی سلیمان جاڑا وہ اصل ساؤتھ افریقہ کے وہ چار مہینے وہاں جماعت میں گئے تھے تو وہاں کی جو صورت حال انہوں نے دیکھی تو آنے کے بعد اپنی گھر والی سے کہا کہ وہاں کے حالات میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں کاروباری آدمی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ پارٹنر میں کاروبار کرتے تھے تو وہاں کے حالات کا ذکر کر کے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ حالات کسی جگہ پر ہوں اور میں یہاں سکون سے رہوں مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے گھر والی کو تیار کیا اور گھر والی کو تیار کر کے وہاں منتقل ہو گئے اب کہاں افریقہ اور کہاں چیلی افریقہ اس کے بعد سمندر ہے اس کا آخری جو ایک علاقہ ہے کیپ ٹاؤن وہاں بورڈ لگا ہوا اینڈ آف دا ارتھ دنیا کا چھیڑا دنیا کا آخری کنارا وہ لکھا ہوا ہے وہاں کیپ ٹاؤن میں وہ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ ہے جوبرگ کے لیکن مطلب ایک بتا رہا ہوں کہ وہ آخری علاقہ ہے اور وہاں چیلی اوپر پورا ہو جاتا ہے وہاں اب یہی سمت میں اور وہ اس میں ہے وہ مغرب میں آیا آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آسانی سے منتقل نہیں ہوتا اور وہاں کوئی فضا نہیں ہے کوئی بھی فضا نہیں ہے اور کہنے لگے جب میں وہاں سے یہاں سے وہاں منتقل ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ ایک مسلمان مجھے نہیں مل پا رہا تھا ایک ایک مسلمان تو میں نے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے قبرداری سنائی کہ ایک علاقے میں جماعت گئی تھی تو انہوں نے مسلمان کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان کا سہارا لیا تھا کہ قبرستان میں جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے قبرستان میں ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان فیملی ہوگی تو ان کے تختیوں سے سمجھوں کہ کون سے کون سے خاندانی ایمان والوں کے تھے تو میں نے بھی ایسا ہی کیا اور جب ان سے رابطے کیے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں مسلمان تھے لیکن اب میں نہیں ہوں مسلمان میرے ابا تھے میرے فلاں تھے لیکن ماشاء اللہ کیونکہ میدان میں پڑے ہوئے آدمی تھے دکھ درد کو سمجھنے والے آدمی تھے اسی دکھ کی وجہ سے تو وہاں گئے تھے ہمت نہیں ہارے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا وہ ہمیں ابھی ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہ اجتماع میں آئے تھے ڈر بن کے ایئرپورٹ پر ہم لوگ ساتھ میں ہی گئے آئے تو میں ایسے ہی پوچھتا رہا مولانا کیسے گزری کیسی گزر رہی ہے کئی بار ملاقات ہوئی رائبنڈ میں بھی ملاقات ہوتی ہے تو کہنے لگے مالی صاحب جب میں شروع میں گیا تو کوئی شکل نہیں تھی لیکن اللہ کی شان میں نے جو چند ایمان والے ایشین ملے ان کا میں نے مکتب شروع کیا اپنے گھر میں اپنے گھر میں مکتب شروع کیا اور میں نے اربوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح سے ملاقاتیں کرنا شروع کی اور ان کو بتایا کہ آپ کی اصلیت تو مسلمانوں کی ہے تو اللہ کی شان ایک آیا دو آیا تین آیا میں نے ان میں ہے تو صحابہ کی تعلیم شروع کر دی تو اللہ پاک نے چونکہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے گھر کے بعد بھی بزرگ شوق تو وہ وہی ہوتے ہیں اپنی اصلیت پر لوٹتے ہیں نا تو وہ اپنی اصلیت پر لوٹے اور کہنے لگے ملی صاحب الحمد ابھی میرے پاس قریباً بیس یا اکیس مدرس ہیں جو مختلف جگہوں پر میرے مکتب قائم ہو گئے ہیں سبحان اللہ وہ مڈا گاس کر ہم لوگ تھے تو وہاں سے کچھ کچھ وہاں کے خواص کو لے کر آئے تھے اجتماع دکھانے کے لیے تو میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں موروثی چیز ملی ہے یہ دکھ درد کے ساتھ کسی علاقوں میں پڑ جانا کھود کر کھانا یہ ساری چیزیں یہاں تو علماء کی مجلس ہے نہیں ان سے کہہ رہا ہوں وہ چھوڑنے آئے ہو تم ہاں میں سمجھا کہ تم بھی مجلس میں آ رہے ہو تم کو تو ابھی نہیں دیکھا تھا اس کو خالی دیکھا تھا تو آپ حضرات بھی کچھ چہرے کو تو میں جانتا ہوں جو دوسرے علاقوں کے ہیں یہاں کر ٹھہرے ہیں کچھ کو نہیں جانتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں کام نہیں کر سکتے ہو اچھا کر بھائی عوام کاروبار کر سکتی ہے کیا ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں ارے بولن بھائی جی۔ اور ماشاء اللہ ہم تو بہت ساری چیزیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کام کرنے کی شکلیں جانتے ہیں تو ہم بھی اچھے سے اچھے یہ سب شکلیں جو دنیا کی وہ لوگ اختیار کر سکتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں لیکن مستقل کہیں آ کر پڑ جانا سروائے دین کی اور کوئی غرض نہیں ہوتی آپ حضرات تو قابل رش کے لوگ ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں سے اب دیکھو مالی صاحب ابھی آئے ہمارے وہاں کئی سال تک رہے ہیں اب وہ یہاں آ کر پڑ گئے ہیں ملی مرتضیٰ مرتضی وہ ہمارے وہاں سے یہاں پڑ گئے ہیں ان کا تو چلو خاندان یہاں تھا آزادی سے پہلے سے یہ خاندان یہاں بسا ہوا ہے آزادی سے پہلے سے تاجر قوم تھی یہ تو پہلے سے ان کا خاندان تو ہے لیکن وہ تو صرف یہاں اسی نسبت سے پڑھے وہ بھی اسی نسبت سے پڑھے اور بھی لوگ ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی جگہ پر کوئی کام نہیں میں نے ابھی ان کو کہا تم آ جاؤ وہاں ابھی ایسے ہی میں نے دو تین بار کہا ان کو ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے لیکن وہ یہاں اس لیے پڑے ابھی وہ ہمارے بھروچ کے حاجی صاحب سے کرنا ان کو یہ علاقہ نہیں جوڑنا چاہیے تو ان کو یہ تھوڑی ایک بھائی وہ یہاں کام دھندا کریں گے بھائی یہاں ایسے افراد کی ضرورت ہے ایسے افراد کی ضرورت ہے میں اپنا رونا رو رہا تھا اور وہ اپنا رونا رو رہے تھے میں رونا یہ رو رہا تھا ملی مرتزہ تمہاری بستی کی کل کاروزاری یہ آئی کہ نو تمہارے پاس ذمہ دار ہے جماعت لے کر چلنے والے اور تمہارے وہاں سال میں صرف نو جماعتیں تین دن کی گئی میں یہ رونا رو رہا تھا کہ صرف نو جماعتیں تین دن کی گئی یہ رونا اس لیے روتے ہیں کہ مجمع کے لیے دین پر جمنے کی ایک آسان شکل اللہ نے تبلیغ کی محنت چلا دی اس زمانے میں تو اگر ہمارے عموم میں تبلیغ کی محنت نہیں ہوئی تو پھر ان بڑوں میں سے دین کی طلب نکل جائے گی اور بڑوں میں سے دین کی طلب نکل گئی تو پھر وہ اپنے چھوٹوں میں بھی دین آئے اس کی فکر نہیں کریں گے بڑوں میں اگر محنت نہیں ہوتی تو چھوٹوں میں بھی دین کی کوئی فکر ہو اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ تو بڑوں میں فکر آتی ہے وہ اپنے چھوٹوں کو دین پر لاتے ہیں آپ دیکھو سب جگہ پر کہ انگریزی تعلیم یافتہ مجمع لیکن وہ دین میں لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنا دیا آپ دیکھو سب جگہ پر آفیسر نظر آتے ہیں ڈاکٹرس نظر آتے ہیں ابھی احمد آباد میں آپ دیکھو کئی ڈاکٹر آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مولی سب بنا دی کہ دین کی ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ دین کیا چیز ہے اور دین سکھانے پر اللہ کیا چیز دیں گے ہمارے گودرا کے امیر صاحب ہے چرخا صاحب وہ پروفیسر ہیں اور دو بیٹے دونوں کو مولوی صاحب بنائے اور ایک کو آفیسر بنائے تو کیا اور لوگ اپنے بچوں کو پروفیسر اور ڈاکٹر بنا سکتے ہیں کیا یہ خود اس مشغلے میں مشغول مجمع اپنے بچوں کو ایسا نہیں بنا سکتا لیکن ایک طرف دنیا کا تقابل اور ایک طرف یہ چیز دونوں چیزوں کا تو, کوئی آدمی اکل سے تولتا ہے پھر ان چیزوں دل میں اگر دین کی عظمت آ جاتی ہے تو ان چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے کہ اندر طلب پیدا ہو گئی اندر طلب پیدا ہوئی یہ مولوی صاحب جانتے ہیں میرے خاندان میں کوئی مولوی نہیں میری امی تبلیغ میں لگی تو انہوں نے مجھے مولوی صاحب بننے بھیجا ورنہ کوئی مولوی صاحب نہیں اب اب بچے ہو رہے ہیں تبلیغ آنے کے بعد تو یہ ہوتی ہے کہ جب بڑوں میں عموم میں محنت ہو جاتی ہے تو بڑوں کے امت کے عموم میں بڑوں میں محنت ہونے کے بعد ان کے اندر جب فکر آتی ہے تو وہ ہمیں تعاون کرتے ہیں مسجد کی سطح پر بھی ان کے تعاون ملتا ہے مالی اعتبار سے بھی تعاون ملتا ہے اور رو مٹیریل کچا مال بچے بھی ہمیں ملتے ہیں اور اگر بڑوں میں اوپر محنت نہیں ہوتی تو پھر یہ ساری چیزوں میں ضعف ہوتا ہے ہم لوگ پوکرن گئے راجستھان دو ہزار پتا نہیں کون سا سال تھا دیوبند سے ہم لوگ گئے تھے سب انیس سولہ کی جماعت تھی اس میں بخاری پڑھانے والے بھی ان سب تھے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پورے راجستھان کا سب سے بڑا ادارہ یہاں پوکرن میں ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم لوگ وہاں گئے تو ہم کو بتایا کہ وہاں پانچ سو طلبا سے زیادہ ہے لیکن وہاں دیکھا تو بچے بقرعید کے بعد بہت تھوڑے تھے شاید گیارہ بارہ میں یا تیرہ میں تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچے تمہارے بہت زیادہ ہیں ہم کو تو پتا تھا کہ بھائی یہاں بہت اچھی تعداد ہے اور بہت کم تعداد یہاں موجود ہے تو کہنے لگے کبھی بارش بہت اچھی ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ جی بارش ہوئی ہے اس وجہ سے لوگوں نے کھیتیاں پکی ہے تو بچے بقرید میں گئے تھے تو ماں باپ نے بچوں کو روک لیا ہے کھیتی کے کام کاج کے لیے مجھے موقع مل گیا میں نے وہاں کے حضرات سے کہا دیکھو یہ چیز ہوئی کہ یہاں عموماً گھروں میں کھیتی کا رواج ہے ان بڑوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا تھا لیکن جہاں اپنا مفاد آ گیا علم کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی کم ہے کہ مدرسے شروع ہو گئے لیکن وہ اپنے بچوں کو بھیجنے پر راضی نہیں ہوئے کہ ہماری وہ وہ چیز پہلے مقدم ہے بچوں کو روک لیا انہوں نے اگر یہ چیز ان کی سال بھر جاری رہے تو سال بھر بچے کو نہ بھیجیں اگر ان کی سال بھر یہ چیز جاری رہے تو سال بھر وہ بچوں کو نہ بھیجیں وہ تو بھیجتے کا کوئی کام نہیں رہا تو وہاں چلا جا تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا ابھی رونا رو رہا تھا کمل صاحب آپ کی بستی میں نو امیر صاحب ہیں اور سال میں نو جماعتیں جاتی ہیں نو امیر صاحب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کی نو جماعتیں تین دن کی آپ کی جانی چاہیے اچھا اس گاؤں کی یہ حال ہے مجھے اس پر تعجب نہیں ہے امام علی مرتضی ہے اور یہ حال ہے یہ اس پر رونا ہے میں نے ان سے رو رہا تو وہ ہمارے حاجی صاحب کہنے لگے تو بھی یہ یہیں رہنے چاہیے میں نے کہا تم وہاں جاؤ تو کہنا آدمیوں کی ضرورت ہے ہٹنا نہیں چاہیے تو اچھے آدمیوں کی ہر آدمی ہر علاقے میں ضرورت ہوتی ہے تو میں اس پر رونا رو رہا تھا کہ کل ہم دیکھ رہے تھے آپ کے ضلع کی جو کارداری ہو رہی تھی کہ نمازیوں کی تعداد کہیں پوچھی گئی تو تین فیصد کہیں پوچھی گئی تو چھ فیصد زیادہ سے زیادہ نو فیصد ایک جگہ کچھ زیادہ آئی تھی باقی اتنی محنت ہونے کے بعد بھی ابھی ہمارے یہاں عموم میں اتنا بڑا فریضہ ایمان کے بعد کا سب سے بڑا فریضہ وہ اتنی سطح پر زندہ ہوا ہے چھ فیصد آٹھ فیصد نو فیصد اب ہم بتائیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو اترنے کی ہم کیا شکل اس کے علاوہ کی اختیار کر سکتے ہیں سب سے بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کوئی بات پیش آتی تھی تو نماز کی طرف وہ توجہ ہو جاتے تھے وہ نفل نماز ہے سلاد الحاجت کی طرف یہاں فریضے کا فریضے کے لالے پڑے ہوئے تو یہ صورت حال علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے تو میں اس پر ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر امت کے عموم میں یہ شکل نہیں قائم کی گئی تو ابھی جو ہے اس سے چیز اور نیچے جائے گی اور ان سب کو سمجھنا اور ان سب کی تلافی کوئی کر سکتا ہے یہ ہمارا مجمع سمجھدار کا مجمع ہے یہ یہ اس کے ڈھانچہ بنا سکتا ہے اس کی شکل بنا سکتا ہے مولانا اس رحمۃ اللہ کا ایک بیان ہے اس میں حضرت نے فرمایا کہ علماء کے ذمے ہیں وہ علماء پیدا کر رہے ہیں اگر علماء پیدا ہو گئے تو وہ علاقوں اور بستیوں کو سنبھال لیتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بٹھانا ورنہ تو لوگوں کو نہیں پتا یہ آپ یہ ویسٹ انڈیز چلے جاؤ یہ ویسٹ انڈیز یہاں سے جانا ہو تو بائیس پچیس گھنٹے لگتے ہیں وہاں یہ قادیانی پہنچ گئے ہیں تو ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں بڑی بڑی مسجد تو مجمع یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مسجد میں جانے کا کہ نہیں جانے مسجد ہے پڑھنے کی اب صحیح سمجھانے والا مجمع کون ہے جو اہل علم میں ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو اب اچھے برے کی تمیز ان کے اندر نہیں ہے وہ سمجھانے والا مجمع نہیں ہے چیز بھی نہیں ہے ہم لوگ سیرالیون گئے سیرالیون وہ ویسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے تو ہم سے پہلے وہاں مولی یاسین صاحب گئے تھے مولی یاسین صاحب جا کر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں چار مہینے لگا کر آیا ہوں وہاں کی صورت یہ ہے کہ وہ بارہ مہینے ایک ہی ٹائم ٹیبل پر نماز پڑھتے ہیں گرمی سردی اور بارش ٹائم ہو تو اور ٹائم نہ ہو علیہ آبانا ایک نظام ان کا بنا ہوا ہے تو ملیہ حاصل نے جب جا کر دیکھا میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح شور والا آدمی پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے سوجھ بوجھ والا آدمی پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے اور ان بستیوں میں مقامی اگر کوئی ایسے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے میں اس پر بات کر رہا تھا تو حاصل صاحب تھے یہ تو ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بات کرنا شروع کی کہ جی ہمارا کچھ نہیں ہمارے مسجد کے امام صاحب جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی مولوی صاحب علم متدابلہ جو ہمارے ہیں وہ پڑھا ہوا کوئی مولوی نہیں ملنا جی لوگ وہ کچھ پڑھے ہوئے تو امامت کرتے ہیں تو ان کو انہوں نے جمع کیا وہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے وزارت دینیات ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کریں گے تو وہ صدر مفتی سے وہاں ملے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ نظام جو تمہارا نماز کا بنا ہوا ہے یہ نماز کا اوقات یہ نہیں ہے یوں ہوتے ہیں ہاں ہمیں یہ بات تو پتا چلی لیکن ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے کیسے ٹائم ٹیبل ہو تو انہوں نے کہا میں ٹائم ٹیبل بنا دیتا ہوں تو ہمارے وہاں سورت میں عبد الحفیظ منیار کر کے تھے انہوں نے اکثر ٹائم ٹیبل بہت ساری جگہوں پر بنایا تو انہوں نے ان سے ٹائم ٹیبل بنوایا اور وہاں منگوایا پھر وہ مفتی صاحب کے پاس لے کر گئے دیکھو یہ ٹائم ٹیبل ہے آپ کا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم اسی پر نماز پڑھیں گے لیکن اب اس کو آپ پورے ملک میں شائع کرو تو کہا کیسے شائع کریں گے آپ ہمارے آل سیرالیون ریڈیو اس وقت چلتا تھا ریڈیو اس پر آپ اس کو نشر کریں مول یاسین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں نشر کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا وزن ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں ان سے نشر کروایا پورے ملک میں وہ پیغام پہنچا اور اللہ کے شان کئی مسجدوں میں وہ تقویم شروع ہو گئی اور صحیح ایک آدمی صحیح پہنچا تو پورے ملک کی نمازوں کو ٹھکانے لگایا انہوں نے پھر جب واپس ہو رہے تھے تو وہاں اللہ کی شان آپس میں خانہ جنگی بہت ہوئی تھی خانہ جنگی ایک مرد کے مقابلے میں سات سات لڑکیاں تو بے حیائی اپنے عروج پر ہے بے حیائی عروج پر تو ایک مرد وہاں آپس میں خانہ جنگی بہت ہوئی تو وہاں مختلف ملکوں کی فوجیں وہاں کی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے یو این ہوتی ہے اس نے بھیجی تھی وہ تو وہی لڑواتے ہیں پھر اس کے بعد وہی اس اس کے کے نام پر جو چندہ بٹور رہا وہ ملک سے بٹورتے ہیں تو اللہ کی شان وہاں بنگلہ دیش کی فوج آئی ہوئی تھی میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی کے پہنچنے سے کیا ہوتا ہے اور امت کے عموم میں ان چیزوں کی سمجھ نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ فوج آئی ہوئی تھی تو ملی آسن نے دیکھا کہ وہاں ہمارے ایمان والوں کے جمنے کے اور ٹکنے کا کوئی ٹھیا ٹھکانا نہیں ہے وہ اس فوج سے ملاقات کی تو وہ جا رہی تھی واپس تو ان کی تشکیل کی کہ تم واپس جا رہے ہو تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے ٹینٹ ہیں خیمے ہیں یہ ہے وہ ہے یہاں یہ بےچارے دین کا کام کرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تم ان کو دے دو تو وہ تبلیغ والے دے تو کہا چلو دے کر جائیں گے کیا جاتا ہے تو سارا ان کو دلوا دیا اور وہ یہاں واپس آ گئے مجھے کہنے لگے کہ وہ زمین بھی وہاں موجود ہے اور سب سامان بھی ہے ان کے خیمے ویمے بنوا دینا تاکہ ان کا ٹھیا ٹھکانا ہو جائے اور فوج کا کتنا بڑا خیمہ اتنا اتنا سامان ہے نے کہا بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہم لوگ پہنچے وہ آٹھ یا نو میں گئے میں دس میں گیا وہاں دس میں نہیں گیارہ بارہ میں شاید گیا پتہ نہیں تو ہم نے ان کی خیر خرید پوچھی اور اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ وہ حسین صاحب آئے تھے اور ان لوگوں کے لیے زمین بھی ایک تھی اور وہاں آپ لوگوں نے خیمے بنانے کے لیے وہ ٹینٹ وغیرہ کہاں وہ سب کچھ ہمارے پاس تھا وہ فلاں مسجد بنی ان کو ہم نے سب ان کو ضرورت تھی ہدیہ دے دیا کون سی مسجد تو ان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ لنگی ہے اس کا نام ہے لنگی تو وہاں کی ایئرپورٹ وہ تو لنگی ہمارے عرف میں یہ ہے ان کے عرف میں تھوڑی لنگی ہوئے ایسا ہوتا ہے نا کسی قوم کی بولی کسی قوم کی گالی تو کسی قوم کی گالی کسی قوم کی بولی تو ہمیں لنگی پر ذرا تعجب ہوتا ہے کہ لنگی تو ہم لنگی کو لنگی بولتے ہیں ورنہ اور تھوڑی لنگی بولتے ہیں خیر بہرحال عرب بھی لنگی نہیں بولتے انگریزی بھی لنگی نہیں بولتے بہرحال تو ان کے ایئرپورٹ کا نام ہے لنگی تو اس کے سامنے بہت شاندار مسجد تھی تو ہم بھی بڑے خوش ہوئے اتر کر واہ بھائی ویسٹ افریقہ میں ایسی زوردار مسجد پھر جب وہاں کچھ ملاقاتیں کی تو پتا چلا کہ وہ احمدی مسجد ہے اب انہوں نے سارا سامان یہ تمیز ان میں سے نکل گئی کہ احمدی کیا ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سارا سامان ان کو ہدیہ دے دیا اب سب گیا کیا ایک سوجھ بوجھ والا آدمی گیا تو اس نے ڈھانچہ بنایا اور وہ چلا گیا تو سارا ڈھانچہ مسمار ختم ہو گیا انہوں نے ایک بڑا کام کر دیا وہ بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی موجودگی میں وہ مولانا شرحت اللہ علیہ کی بات علماء کے ذمے ہیں ابھی تو میں نے سنا ہے آپ کو علماء کے ذمے ہیں علماء پیدا کر دیں مولوی آسین صاحب نے سوچ بوجھ یہ کی کہ کچھ والیوں کو تیار کر دیا کہ اپنے بچوں کو تم مولوی بناؤ حافظ بناؤ عالم بناؤ تو چند بچے اس کو مل گئے تو انہوں نے اپنے موجودگی میں پاسپورٹ بنوائے رائے بھیج دیے رائے بھیج دیے وہاں کا سب سے پہلا مولوی مولوی ابو بکر ہے ایک وہاں نوجوان عالم ہے ہماری عمر کے تو وہ بڑی عمر میں تھے ان کو اسی حال میں بھیج دیا وہ مولوی بن کر اب وہاں پہنچ گئے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ کے شان وہ مولوی صاحب وہاں مولوی بن کے گیا اس نے وہاں مکتب شروع کر دی اور اس کلاس شروع کر دی ابھی اس شہر میں ڈیڑھ سو حافظ ہو گئے کتنے حافظ ہو گئے چند سالوں میں ڈیڑھ سو حافظ ہو گئے اور ابھی ان کے بچے رائبنڈ میں ابھی پڑھتے ہیں بنوریا میں پڑھتے ہیں اس سال ہم لوگ چلا ہمارا رائبن میں لگا تھا کراچی ہم لوگوں کا چلا لگا اس سال تو ہم نے دیکھا وہاں ان کے بنوریا میں ان کے بچے موجود ہیں کراچی میں ان کے بچے مختلف مدرسوں میں موجود ہیں بولے ابو بکر بھی اللہ کی شان آئے ہوئے تھے کہنے لگے مولی صاحب اللہ کی شان ہمارے وہاں اتنے اتنے علماء تیار ہو گئے کل اس نے مجھے ویڈیو بھیجا لیون کا کہ ہم میدان میں اب اجتماع کرنے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور یہ جتنا تم بنا رہے ہو نا اس سے بڑا ان کا خالی تام خانہ ہے یہ جتنا تمہارا پنڈال ہے وہ سب نئے مسلمانوں کی کھیپ ہے لیکن اس نے وہ دکھ درد لے لیا اور یہ یہ بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا تو اس نے کل ویڈیو بھیجا کہ بہت بڑا شامیانہ بنا رہے ہیں تو گزشتہ سال جو جماعت گئی تھی میں نے کہا کتنے مجمع تھا تیس ہزار کا مجمع اجتماع میں تھا وہ دھار میں کر رہے ہیں جافا میں کر رہے ہیں اجتماع کہاں کر رہے ہیں ارے بولو اور وہاں ملی مترزاد ہزار دو ہزار ہیں کتنے ہیں ارے بولو تو کھڑے ملی مول جیسے کتنے ہیں وہ ایک ابو بکر ہے کتنا ہے ایک ابو بکر لیکن کو حرام مچا دیا ہے غلط کو ٹھہرنے کی جگہ ختم کر ڈالی اس نے غلط ٹک نہیں سکتا ایسی شکل بنا دی اور ماشاءاللہ اللہ جہاں جہاں مسلموں کی آبادیاں تھیں تو وہاں وہ ٹینٹ ڈال کر مسجد عبادت خانے ان سے پوچھا کیسے کہا تاکہ مسلمان اس سے بن جاوے اور کہیں جاوے نہیں کیونکہ اس ملکوں میں اکثر مسلمان کسبہ پور سے اور جب کسبہ سے ہوتی ہے تو وہ قصبہ سے ان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اکثر کرسچن جو مشنریز ہے وہ ان کو قرضہ دیتی ہے اور قرضہ دینے کے لیے بلاتی ہے چرچ میں اور ادا کرنے کے لیے بھی بلاتی ہے چرچ میں تو بہت ارتداد وہاں پھیلا ہوا ہے بہت ارتداد پھیلا ہوا ہے وہاں تو چونکہ ان کی مستورات پر بہت محنت وہاں ہے بہت زیادہ اور مستورات اگر قابو میں آ گئی تو وہ مردوں کو قابو کر ہی لیتی ہے اور وہ مستورات قابو میں آ گئی تو وہ اپنی نسلوں کو بھی قابو کر لیتی ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیے بنا دو تاکہ ان کو پتا چلے اذان کی آواز ہو ان کے کان پر آواز گونجنی چاہیے دیکھو آپ کی یہاں <coughs> صبح سے آواز گونج رہی ہے آپ نے سنا صبح سے یہ آوازیں جب کانوں میں گونجتی ہے نا ہمیں ہم غیر شعوری طور پر ایک دن سنیں دو دن سنیں تین دن سنیں چار دن سنیں چھ دن سنیں دس دن سنیں اس کے حافظ ہم بھی ہو جائیں گے آپ دیکھو گانے ہوتے ہیں نا تو آدمی دو چار بار سنتا ہے لیکن گانا کہیں بجتا ہوں تو وہ شروع ہو جاتا ہے جس کو جس سے دھن لگے یوں پیر ہلنا شروع کر دے کئی دور بچتا ہے لیکن اس کا وہ چڑھ جاتا ہے دماغ پر اس کی اس کا تار مل جاتا ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ آوازیں سن رہے ہیں ہم اب یہ سب اطراف میں مسلمانوں کا محلہ ہو اور ان کے کانوں میں اذانوں کی آواز نہ پڑے اور روز یہ پڑتی ہوں اب کیا تھوڑی ماں باپ روزانہ ڈانٹ لگانے جائیں گے کتنی بار ڈانٹ لگائیں گے کتنی مرتبہ ڈانٹ کان میں لگائیں گے لیکن وہ آواز سنتے سنتے والی بھی والدین کو بھی دھن چڑھے گی کبھی یوں اور کبھی اس کلمات کو وہ دوہرائیں گے آپ دیکھ لینا ان کلمات کو دوہرائیں گے یہ جو صبح میں گونجے جاتے ہیں نا وہ کلمات ہم ہم ہم گنتے گنتے اب اس کے بعد یہ جملہ آئے گا یہ جملہ آئے گا اتنی تو سمجھ نہیں رہی کہ اس کے اندر کیا چیز پڑھی جا رہی ہے مگر کچھ کلمات پڑھے جا رہے ہیں ایسی آوازیں کانوں پر پڑتی رہتی ہے اگر ہماری صحیح آوازیں نہیں پڑی تو پھر یہ آوازیں تو کانوں پر پڑھی جاتی ہے اور وہ اندر کے اندر ایک اس کی وہ چیز اترنا شروع ہو جاتی ہے اور الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں ہمارا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمیں ایک کان میں اذان پڑھنے کا اور ایک کان میں اقامت کا جو حکم دیا ایسی تھوڑی ہے اس کے بھی ایک اثر ہوتا ہے نا تو یہ مولوی صاحب ایک مولوی صاحب پیدا ہوا وہاں تو ماشاء اللہ پورے ملک کا انہوں نے سفر کر ڈالا ساتھیوں کے ساتھ اور مولانا وہاں کا سفر وہاں راستوں پر گڈھے نہیں ہیں گڈھوں میں راستے ہیں وہاں راستوں میں گڈھے نہیں ہیں وہاں کا کیا ہے گڈوں میں راستے ہیں ہم لوگ وہاں پیدل وہاں ہم لوگ سواری سے گئے تھے سیرالیون سے لائبریریا گئے اور پھر وہاں سے آئیوری کوسٹ گئے پائی روڈ گئے مولانا یوں یوں سفر ہوتے تھے وہاں ڈمبر روڈ نظر ہی نہیں آتا تھا تو وہ آ کر سنانے لگے کہ الحمد ہم نے پورے ملک کا سفر کیا اور سروے کیا کہاں کہاں مسلمان آباد ہے علاقے والوں کو جمع کیا یہ کیا وہ کیا دھن چڑھا دی دھن لگا دی تو اب الحمد للہ ایک دو مولوی اب اس کے وہاں ماشاء اللہ کئی علما ان کے بعد تسلسل انہوں نے لگا دیا تو مولانا کہ وہ بات یاد آ گئی کہ کیا پیدا کر دو علما پیدا کر دو اچھے برے کی تمیز کرنے والے کہ صحیح غلط کو سمجھنے والے صحیح غلط کو ابھی ابھی یہ اجتماع گزشتہ ہوئے تو ان اجتماعات میں ایک علاقے میں بھاؤ نگر جیسا ہمارا بھاؤ نگر وہاں پتا چلا کارداری کے ذریعے سے کہ کوئی نئے امام صاحب آ گئے فلاں فلاں اب وہ فلاں فلاں کون ہے تو پتا چلا وہ قادیانی ہے اب اتنے ہاں۔ گھڑ میں مسلمانوں کے گھڑ میں آ کر بسے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کوئی سمجھ نہیں پاتا لیکن اس کو سمجھنے والی جب نظریں وہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ کہ دال میں کچھ کالا ہے دال میں کالا نہیں پوری دال ہی کالی ہے ان چیزوں کا شعور اور سمجھ یہ ہمارا مجمع سمجھتا ہے یہ ہمارے اجتماع کے موقع پر جب ہمارا یہ بیٹھنا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کو تھوڑا سا آپس میں مذاکروں کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے کوئی واضح اور نصیحت کے لیے نہیں کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا تو غفلت کی جگہ ہے وہ دنیا غفلت کی جگہ ہے جیسے اور لوگوں پر یہ دنیا کا اندھیرا اور غفلت اثر کرتی ہے غیر محسوس طریقے پر یہ دنیا ہم پر اور آپ پر بھی اثر کر جاتی ہے ہم اس سے مستثنا نہیں ہیں کیا ہم اس سے مستثنا ہیں اگر ہم کو اس معاملے میں ہم چوکنے نہ رہیں تو جو جو رنگ اوروں کو چڑھ جاتا ہے وہ رنگ غیر محسوس طریقے پر ہمیں اور آپ کو بھی چڑھ جاتا ہے غیر محسوس طریقے پر اس طرح کے مجلسوں کے ذریعے سے ہمارے آپس میں بیٹھ کر کوئی واضح نصیحت نہیں بلکہ میں جو کر سکتا ہوں ایک سطح پر الحمد کرتے کرتے پہنچا ہوں اور ایک یہ سوچنا کہ میں کتنا کر سکتا ہوں میں کتنا کر سکتا ہوں اس میں سے میں نے کتنا کیا ہے میں جو کر سکتا ہوں اور وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر میرے ہاتھ سے کیا کیا چیز جا رہی ہے میری اپنی ذات سے متعلق میرا جو میدان عمل ہے جہاں میں اپنی ہاتھ پھیلا سکتا ہوں وہاں نہ پھیلاؤں تو وہاں کون کون ہاتھ پھیلا رہا ہے ہمارا جوان کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے ہمارے کے محلے کے مسترک کا کیا ذہن بن رہا ہے ہمارے مجمع کے ہمارا آنے والا مسجد کا مجمع اس کا کیا ذہن بن رہا ہے آدمی سوچنا چاہے تو یہ بہت ساری چیزیں سوچ سکتا ہے اور ایک عجیب اللہ کی شان یہ ہے کہ دین کی بہت مختلف شکلیں ہیں لیکن اللہ نے اجتماعی طور پر جو لوگوں کے دلوں میں عظمت بٹھائی ہے وہ اہل علم کی بٹھائی ہوئی ہے آپ دیکھ لینا گرا پڑا مولوی صاحب ہو کہ چاہے معاشیت میں ہو معاشی میں ہو تو بھی اگر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو کہ بھائی مولوی صاحب کے ساتھ تو ایسا کر رہا ہے اس کے پچاس حمایتیں نکل جائیں گے اور یہ بھی کہیں گے بھائی ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے تمہیں اسے کیا پنچایت ہے یہ آپ کو کہنے والے مل جائیں گے اور مجمع کے لیے ایسے جملے کہنے والے آپ کو کم ملیں گے اور حمایت میں نکلنے والے بھی کم ملیں گے آپ دیکھ لینا اس کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے ماں جیسا رحمت اللہ علیہ کے محفوظ ہے کہ جب کوئی لوگ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ پورا مجمع بلا تکلف یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی دین سیکھنے کے ایک مجاہدے کے ساتھ اور دین کے سکھانے کے ایک مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے تو جب سیکھنا سکھانا اور خاص کر مکتب کی شکلوں میں ہمارے وہاں یہ مکتب مانی ہلکا سمجھا جاتا ہے بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کو تو بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے اور مکتب کو ہم بہت ہلکے سے دیکھتے ہیں عام ہمارا ہمارا مجمعہ بھی عوام تو دیکھتا ہے بخاری شریف پڑھانے والے کو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور مکتب پڑھانے والے کو مجمع بھی ہلکا کر دیتا ہے اور ہم اور آپ بھی ہلکا کر دیتے ہیں حضرت وہاں صدیق صاحب باندھے رحمۃ اللہ ایک ایک موقع پر فرمانے لگے کہ یہ یہ جو قرآن پڑھانا اشتغال بالقرآن جن کا ہے نا اشتغال بالقرآن کئی یہ قیامت کے دن لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کے پیچھے پیچھے بڑی بڑی کتابوں والے ان کے پیچھے رہ جائیں گے بڑی بڑی کتابوں پڑھانے والے حید باندھی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے صدیق صاحب کہ بچوں کی دماغ پڑی کرنا کوئی آسان بات ہوتی ہے کوئی ناشتے ہوا آتا رہا ہے کوئی کودتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو ذہن بٹھانا اور اس کا ذہن بھرنا پھر ان کے والیوں کے ساتھ جو بھیجا پھوڑی ہوتی ہے بڑے بچے تو ایک اپنی عمر کو پہنچتے ہیں اور استاد اس کو سنبھالنا اور ان کو سنبھالنا اور عجر و کی اللہ قدر نہ سب کے امی جان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو آپ کا آپ کا اجر آپ کے تھکنے کے بقدر ملے گا ارے بھائی یہ پایا تیار نہ ہوا ہوتا تو کیا اس پر یہ محل تیار ہوتا یہ عمارت کھڑی ہوتی لیکن بس یہ تو ایک غیر شعوری طور پر ہم بھی لوگ بھی اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اور ہم بھی اس کو یہ ایک مکتب پڑھا رہے ہیں وہاں صدیق صاحب باندھوی یہ سناتے تھے کہ مکتب پڑھانے والوں کو کو لوگ دیکھیں گے یا قرآن کی تعلیم والوں کو کو لوگ دیکھیں گے ایک بڑی بڑی کتاب پڑھانے والے ان کے پیچھے رہ جائیں گے تو ایک اتنا بڑا ہمارا مشغلہ ہے تو آپ حضرات تو ماشاء اللہ اس میں اول سے ماشاء اللہ اللہ نے منتخب کیا ہے اور اس کو کر ہی رہے ہیں تو دینی خدمات میں تو ہم ہے ہی لیکن ایک سوچنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک نے امت عموم میں سب کے اندر ہماری محبت بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے قبولیت بھی ڈالی ہوتی ہے میں اس کے ذریعے سے کیا کچھ کر سکتا ہوں میں اس کے ذریعے سے کیا کما سکتا ہوں اور ایک جو جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ہمارے بچے گھروں میں سے جو ہم کو ملتے ہیں وہ ان کے بڑوں میں رغبت اور طلب پیدا ہونے کے بعد وہ بچوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں اور آج بھی آپ اپنے مکتب میں محلے میں دیکھ لینا کہ کتنے مکان ہیں اور اس میں سے کتنے کتنے بچے ہمارے وہاں پہنچتے ہیں جن گھروں کے بچے نہیں پہنچ رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے بڑوں نے اس کی فکر نہیں کی اس لیے نہیں پہنچ رہے ہیں اور ان کے بڑوں نے اس لیے فکر نہیں کی کہ ان کے بڑوں میں جو یہ فکر جس راستے سے پیدا ہوتی ہے وہ محنت ان کے بڑوں پر نہیں کی گئی ہے ان کے بڑوں پر وہ محنت نہیں کی گئی ورنہ ذرا محنت ہو جاتی ہے تو اپنے جگر گوشوں کو وہ دور دیر کے لیے بھیجنے کو تیار ہو جاتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری زمین یہ محنت نہیں ہوئی تو کیا اور کوئی مجمع ہے جو اس خلا کو پاٹ دے گا اور کوئی نہیں ہے اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت میں جائیں گے نا تو یہ یہ ظلمتیں اور یہ یہ گندگیاں بڑھے گی کم نہیں ہونے کی ہے ہوتے ہوتے اتنا زوال آئے گا اتنا زوال آئے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا علامت قیامتوں میں دیکھو آپ کیا کیا ہے ایسوں کو بڑا بنایا جائے گا اور ابھی میں ان کو اتیاد ایک روایت میں نے سنائی کہ وہ میرے ہیں میں جوتے اٹھا لوں میں نے کہا امر اللہ فنتظر سا یہ بھی اشرات اس میں سے ہیں کہ نہ اہل اہل بن جائیں گے نہ اہل اہل بن جائیں گے وہ تو سارا ہونا ہی ہونا ہے وہ سب ہونا ہے لیکن وہ ہمارے سامنے ہوں یا ہم اس میں مبتلا ہو جائیں تو میں اہل تیار کرنے کے کیا کیا کام کر سکتا ہوں اہل تیار کرنے کے میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں اہل سائڈ پر اس وقت ہٹتے ہیں جب اہل اہل مجمع ہوتا نہیں ہے تو پھر نہ اہل چودھری بن جاتے ہیں متولی بن جاتے ہیں نہ اہل لوگ سربراہ بن جاتے ہیں اور علامت قیامت میں سے ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے گی آج ہم دیکھیں ان ملکوں میں کہ جن ملکوں میں صحیح کام کی شکلیں وجود آ گئی آپ یورپ میں جاؤ آپ امریکہ میں جاؤ ہم لوگ ابھی امریکہ گئے تھے وہاں ابراہیم صاحب کے ساتھ تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے سن اسی میں یہاں ایک سال لگایا ہے تو ہم نے یہاں سال لگایا تو ہو کا عالم تھا مولانا نے یہ جملہ استعمال کیا ہو کا عالم تھا ہو کا عالم وہ کہنے لگے کہ جیسے کوئی گھٹا تو پندھیرا ہو ایک دم کہ پورا ہفتہ ہم لوگ محنت کرتے تھے پورا ہفتہ تو پورے ہفتے کی محنت کے بعد اتوار کے دن ہم کو پانچ سات آدمی ملتے تھے اتوار کے دن پانچ سات آدمی ہمارے پاس آتے تھے پورے ہفتے کی محنت کے بعد اب تسلسل سے وہاں محنت ہوئی حضرت جی رحمت اللہ کا اجتماع ہوا تھا اب تسلسل سے محنت ہوئی نیو یارک میں پانچ سو مسجدیں ہیں کتنی مسجدیں اور عجیب و غریب میں تو حیران ہو گیا مولانا ان کے وہاں کوئی مسجد بنانی ہو تو جتنے مسلی آئے اتنے کی ان کو کار پارکنگ دینے کی جتنے مسلی آئے اتنی کار پارکنگ میری واپسی نیو جرسی سے تھی نیو جرسی سے میری واپسی تھی تو میں وہاں ٹھہرا تھا تو ایک عام آدمی جو وہاں جاب کرتا تھا اس نے کہا صاحب ہم نے ابھی یہاں ایک ایک چرچ خریدا ہے اور اس کے آس پاس جگہ خریدی ہے وہاں مسجد بنانے والے وہاں دعا کے لیے جانا ہے تو میں نے کہا کتنا خریدی زمین تو ہم نے چھ ایکڑ زمین خریدی میں نے کہا چھ ایکڑ کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب ہم جتنی مسجد بنائیں گے اتنی کار پارکنگ دینی پڑے گی اچھا تو چھ ایکڑ کہاں ہماری مسجد کا ایریا اتنا بڑے بنے گا کہ اس میں اتنے لوگ نماز پڑھیں گے تو اتنی گاڑیاں کھڑی کرنی پڑے گی اچھا ایک ایکڑ کتنے میں لی چھ لاکھ ڈالر میں ایک ایکڑ لی تو چھتیس لاکھ ڈالر میں مسلمان وہاں لگا رہا ہے ایک مسجد کے پیچھے چھتیس لاکھ ڈالر یہاں کیلکولیٹر تمہارا گن لینا کتنے کا ہوتا ہے ایک مسجد کے پیچھے ایک ایک مسجد کے پیچھے ایک زمانہ وہ تھا کہ ہو کا عالم تھا اور امت کے عموم میں مجمے میں محنت ہوئی تو جان لگانے والے بھی بنے اور مال لگانے والے اور ایک اچھی شکل مولانا وہاں ہم لوگ تھے اسی زمانے میں حضرت مولانا ارشد مدی صاحب تشریف آئے تھے ختم بخاری کے لیے اور مولانا ابوالقاسم صاحب آئے ہوئے تھے وہاں شکاگو میں شکاگو میں آئے ہوئے تھے وہ اور نیو یارک میں آئے ہوئے تھے مولانا ارشد مدنی صاحب میں حیران ہو گیا کہ جہاں ہو کا عالم تھا وہاں ختم بخاری ہو رہی ہے ختم بخاری اور مولانا اجتماع میں نیو یارک کے اجتماع میں سات ہزار کا مجمع اور وہ سب عصری طلبہ عصری طلبہ کہاں کے ہندوستان کے وہ اس تبلیغ میں لگ کر گئے تھے وہاں خدمت کر رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ پیسہ جو ملتا ہے وہ خدمت پر ملتا ہے جاب کے میں نے پوچھے کتنے ڈالر ملتے ہیں جاب کرنے کے ایک گھنٹے کے سولہ سے لے کر بیس بائیس ڈالر تک ملتے ہیں اور نرس کو چالیس ڈالر دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں میں نے کہا کیوں ایسا کہ اکثر کے گھروں میں کوئی خدمت کرنے والے نہیں ہے جسمانی خدمت کرنے والے تو اب کوئی خدمت کر دے تو اس کا بھاؤ ڈبل انہوں نے کر دیا کیونکہ وہ خدمت کرنے والے نہیں ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس دن وہاں مدر ڈے تھا مدر ڈے تو ہم حیران ہو گئے میں نے کہا مدر ڈے کیا ہوتا ہے ماں کا دن میں نے کہا ماں کا دن کا مطلب کہ آج بچے ماں باپ کو ملنے آئیں گے تو میں نے کہا ماں باپ کو تو روز ملنے جانے کا ہوتا ہے آج کیوں ملنے آئیں گے کہنا یہاں اٹھارہ سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو بچے آزاد ہو جاتے ہیں پھر ویسے چھوٹے ہوں تب بھی اسکول میں یہ سکھاتے ہیں کہ تم کو کوئی کوئی کچھ کرے تو اب ہم کو رابطہ کرنا تو بچے کو کوئی مار نہیں سکتا اور بچے کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ایسی آزاد فضا ہے اور سب سے بڑی یہ چیز کہ اوریانیت وہاں بچپن سے سکھائی جاتی ہے اوریانیت اور ابھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں تم مرد ہو یا عورت ہو وہ تم نہیں بول سکتے اپنے بچے کے لیے وہ بچہ بڑا ہو کر بتائے گا کہ میں مرد بنوں یا عورت بنوں ایگزینڈر اس کو کہتے ہیں اب فارم میں یہ نہیں لکھتے پہلے میل فیمل لکھتے تھے مرد ہو یا عورت اب وہ انہوں نے کھانا ختم کر دیا میل فیمل ختم کر دیا اب ایکزینڈر کہ تمہاری جنسیت کیا ہے تو وہ لکھے گا بڑا ہو کر کہ میں لڑکی ہوں تو وہ لڑکی لڑکی لکھے کہ میں لڑکا تو وہ لڑکا اور وہ لکھے کہ میں کتا تو وہ کتا وہ لکھے میں جو جو لکھنا ہو ابھی برطانیہ میں دس ہزار آدمی کتے بنے ہیں تو ان کا اب شناخت کتا تو اس کا ڈھانچہ ایسا بنانے کا پھر وہ ایسے ہی چلیں گے ایسے ہی بھونکیں گے وہ ہے آدمی ہم لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے ہمارے پاس عورت آ کر بیٹھ گئی تو مین مول عبد الرحمان تھے بمبئی تو ہم نے کہا چلو دوسری جگہ چلے جائیں وہ ذرا ایسے تھے تو رہبر کہنے کہا یہ عورت نہیں ہے یہ مرد عورت بنی ہوئی ہے ہم جا رہے تھے دوسرے کیا کہا کہ یہ عورت نہیں ہے یہ مرد ہے مگر وہ پتہ نہیں کیا اس پر کیا جاتا ہے وہ عورت کا اس نے ڈھانچہ بنوایا ہے پھر ہم بیٹھ گئے میں نے کہا وہ بھی مرد بھی مرد ختم بات ہو گئی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے آ کر ہم سے پوچھتے ہیں ایک دلدار آدمی آ کر کہنے لگا کہ اب میرا بچہ کے جی جاتا ہوا تو وہ پوچھتے ہیں ابا اس نے گھر کی چار دیواری دیکھی تھی اب باہر آ کر ابا انہوں نے کیوں کپڑے نہیں پہنے یوں پوچھتے ہیں اب ہم ان کو کیا سمجھائیں گے اس ماحول میں بچوں کو پالنا پوسنا کہ اگر کبھی ہم ڈانٹ دے رہے ہیں اور دھمکی دے دیں تو ان کو اسکول میں سکھاتے ہیں فلاں نمبر پر آپ فون کر دیں تو ایک بار فون کیا ہم کو وارننگ ملے گی کہ تم نے بچے کے ساتھ یہ کیا ہے کیا ہے آئندہ نہ کریں دوبارہ کریں تو وارننگ مل جائے گی تیسری بار اٹھا کر لے جائیں گے پھر پوری زندگی ہمیں بچہ ہمیں نہیں ملے گا کہ انگاروں پر جیسے انگارے کو اٹھانا ایسے ہمیں بچہ کو پالنا ہے اب اس طرح بچے کو کیسے ہم پال لیں گے اسکول میں ساری اریا سکھائی جاتی ہے وہ لڑکے لڑکی کو ساتھ پڑھنا ایک لڑکا ایک لڑکی بٹھایا جاتا ہے وہ چیز بھڑکائی جاتی ہے اب اس میں ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری نسلیں کیسے محفوظ ہو جائیں تو اسکول کے ساتھ وہ اسلامی اسکولیں بنا رہے ہیں مسجدوں کے ساتھ اسلامی اسکولیں ابھی آخری اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہ مسجد گاؤں کا نام تھا کورونا جو کورونا بیماری آئی تھی وہ گاؤں کا ہی نام کورونا تھا مولانا نا ان کے پاس ان کا اسلامی سینٹر تھا میں نے کہا کتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں آٹھ سو بچے ہم یہاں پڑھا رہے ہیں آٹھ سو بچے اور ایک ایک مہینے کی کوئی فیس دے رہا ہے ہزار ڈالر کوئی دو دو ہزار ڈالر کہ ہماری نسل محفوظ ہو جائے یہ کیسے فکر ہوئی کہ ان کے بڑوں پر یہ تبلیغی عنوان سے کچھ محنت ہوئی تو ان کے اندر فکر ہوئی ہمارے بچے حافظ بنے ہمارے بچے عالم بنے اور ہمارے بچے اس اسکول کے ماحول میں محفوظ ہو جائیں محفوظ نہیں ہے ایک ہمارا ایک دوست ہے وہاں وہ یہاں سے تبلیغ سے جڑا ہوا گیا تو اللہ کی شان گھر میں تبلیغ داخل نہیں ہوئی گھر میں اتنی جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی تو خیریت میں نے پوچھی کہ میاں بیوی دو رہتے ہیں بھائی کیوں کیا ہوا تمہارا بیٹا تو اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی وہ اپنے حساب سے رہتا ہے اور بیٹی نے اپنی پسند کی شادی کر لی وہ اپنے حساب سے رہتا ہے کہ جن گھروں میں نہیں پہنچی تو وہاں یہ جراثیم لگ گئے ایسے ماحول میں ایسے ماحول میں وہ حضرات کے اندر یہ بیداری آئی تو وہ ساری بیداریاں لانے والے ہماری اور آپ کی برادری ہے ہمارے اور آپ کے مجمع نے مجموعوں میں بھرا کوئی چیز بھر دی تو ایسے ملک میں ہم نے دیکھا کھلانے میں ہماری یہ جو انگریزی طلبہ یہاں سے پڑھ کر وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہیں وہ دسترخوان بچھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اب وہاں کوئی خدمت نہیں کر رہا ماں باپ کی وہاں وہ اتنے بڑے ہزاروں کے مجموعوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا نہیں نہ امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے گر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی وہ اس یورپ کے ملکوں میں نظر آیا کہ جہاں ایمان سوز ہوائیں ہم لوگ یورپ کے مشورے میں گئے پورٹوگل میں تو ہم نے دیکھا پوری خدمت کرنے والے پوری خدمت کرنے والے ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے گئے وہ کینیڈا میں ہم لوگ گئے تو ہم نے کینیڈا میں دیکھا مولا نا کہ سوری خدمت کا کام کرنے والے ہمارے یہاں کے جو بچے گئے وہ ابھی ایک بچے کا میسج آیا میرے فون میں موجود ہے سورت کا لڑکا ہے اس نے کہا مولی صاحب ہم لوگوں نے مشن بنا لیا کیونکہ وہاں بچے جاتے ہیں مثلاً گاؤں کے دو بچے گئے تو اب وہ گاؤں کے نسبت سے رہیں گے مسلمان یا غیر مسلم ایک ساتھ میں رہتے ہیں لڑکا لڑکے ساتھ میں رہ رہے ہیں ابھی غیر ایمان والا اور غیر مسلمان لڑکے ساتھ میں رہیں گے تو کتنے دن رہ سکیں گے تو ہم نے کوشش کی کہ ہمارے بچوں کو ہم ایک ساتھ رکھیں تو الحمد ابھی ہم لوگوں نے رمضان میں چھ سو نے ایک ساتھ افطار اور سیری کی چھ سو نے ابھی ایک لڑکے کا اس نے میسج بھیجا کہ فلاں فلاں میوات کے علاقے کا ایک لڑکا پڑھنے آیا ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہا ہے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس کو وہاں سے اٹھائیں تو ابھی ہم اس کو بہت بڑی محنت کر کے اپنے ساتھ تین دن لے گئے بہت محنت کر کے اپنے ساتھ ہم تین دن لے گئے کہ اپنے ماحول اور اپنے فضا میں لائیں اب ہماری آگے کی کوشش یہ کہ وہ ہمارے محلے میں رہنے آ جائے تاکہ ان گندگیوں سے بچ جائیں تو اگر وہ چیز لگ جاتی ہے تو یہ کالج کا طالب علم کالج کا پڑھنے والا اتنا کر لے تو پھر یہ ہمارا مجمع تو ہم نے وہاں دیکھا کہ جو ہمارے اس مجمع ہمارا یہ مجمع محنت کرتے کرتے وہاں پہنچا ہے تو ماشاء اللہ کالج کا مجمع یہ اس سطح کی محنت کر لیتا ہے تو وہ تو کالج کے مجمع ہے یہ مجمع وہ ہے کہ جس مجمع کے دل میں جس مجمع کے متعلق اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے محلے کا سارا مجمع اس مجمع سے جتنا جڑا ہوا ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں جڑا ہوا ہوتا اب دیکھو مکتب میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ چاہے کتنا بھی بڑے بن جائیں لیکن کہتے ہیں ہمارے مولانا صاحب ہیں ہمارے استاد ہیں <coughs> وہ بچیاں ہمارے پاس سے جاتی ہیں وہ بچوں کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے استاد ہیں بولے یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا تو وہ بچے وہی ہمارے آگے جا کر ہمارے مسجدوں کے مسلی بنتے ہیں اب مان لو کہ ایک جگہ ہمارے وہ مسجد کے مسلی بنے اب وہ ہمارے پاس مکتب پڑھ کر گئے تھے اب ہم اپنے مسجد میں کوئی بات کہنا چاہیں گے تو وہی ہمارا مجمع ہے مستورات محلے میں کوئی پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہی ہماری بچیاں ہم پر پڑھ کر گئی وہی مائیں بنی ہوئی ہیں تو وہ بچے بھی وہ بچیاں بھی تو پورا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے اور اگر مان لو تھوڑا سا تبلیغ میں اگر جڑنا ہو جائے تو وہ ہمارے ساتھ مشورہ میں بیٹھنے والے ہو گئے اگر تین دن اگر ہمارا ان کے ساتھ جانا ہو رہا ہے تو وہی ہمارے ہاتھ پیار بازو بنیں گے ہمارے ساتھ تبلیغ میں جا کر وہ ہمارے ساتھ جائیں گے آپ دیکھیں کہ ایک مولوی صاحب اگر تین دن کی بات کہتے ہیں تو اس کو جماعت نہیں بنانی پڑتی خود ہی جماعت اس کے ساتھ بن جاتی ہے اگر وہ مان لو چلے میں جا رہے ہیں تو اس کو جماعت نہیں بنانی پڑتی خود ہی اس کے ساتھ ایک مجمع تیار ہو جاتا ہے لیکن میرا یہ سوچنا کہ بھائی مجھے اللہ نے یہ اس جگہ پر یہ جگہ دی ہے اس جگہ پر مجھے اللہ نے یہ حیثیت دی ہے تو ایک تو میری پوزیشن یہ میں ان سب چیزوں کے احساس کے ساتھ نہ رہوں بس ٹھیک ہے مجھے دو ٹائم پڑھا لینا اور بات پوری کر دینا اور ایک میری سوچ یہ بنے کہ نہیں یہ بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں وہ آج کے بچے ہیں کل کے بچے نہیں یہ کل کے بڑے ہیں حضرت مولانا محمد رحمت اللہ علیہ دیوبند تشریف لاتے تھے تو ایک بات چھتہ مسجد کو چھتہ مسجد نے مزیدار جماعت کے ساتھیوں کو جمع کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ان بچوں کو تم بچے نہ سمجھنا یہ آج کے بچے ہیں کل کے بچے نہیں ہیں پھر ایک جملہ سنا دیتے شوج رت الوم و غد کہ یہ آج کے پودے ہیں کل کے یہ درخت بن جائیں گے یہ آج کے پودے ہیں کل کے درخت بن جائیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں یہ جمبو سر میں مفتی عزیت پڑھا رہے ہیں جمبو سر وہ میرا ساتھی ہے اب بخاری شریف پڑھا رہے ہیں ملی اسد خان بری مفتی خان بری کا بیٹا وہ ہمارا ساتھی ہے اب ماشاء اللہ باوزن آدمی ہو گئے ایسے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ بنگلور گئے تو ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ دو دو ہم دو سال ساتھ میں رہے تو مفتی نظام الدین کر کے تو تین جگہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے طلبا ہم نے دو چلے ساتھ میں لگائے سال ساتھ میں لگایا اب وہ تین جگہ بخاری شریف پڑھا رہا ہے تو مولانا کہ وہ باتیں یاد آ گئی مولانا فرماتے تھے کہ ان بچوں کو بچے نہ سمجھو یہ آج کے بچے ہیں کل کے بچے نہیں ہیں پھر تین جملے اس کے ساتھ جوڑتے تھے کہ آج کا پودا کل کا درخت آج کا پھیریا کل کا بیپاری اور آج کا آج کی کلی کل کا پھول مولانا فرما دیتے آج کی کلی کل کا تو میں مان لو مکتب پڑھا رہا ہوں اور میری سوچ یہ ہو کہ یہ مکتب میں جو بچے پڑھے وہ بچے نہیں ہیں کل یہی بڑے بنیں گے ان بچوں کو میں کیسے بنا سکتا ہوں تو میں اس کے بعد جو میری سوچ بنے گی پڑھانے کی نہیں بنے گی یہ بچیاں میرے پاس پڑھ رہی ہے وہ بچیاں ابھی بچیاں ہیں لیکن حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات جو ہم نے بزرگوں سے سنی کہ ایک لڑکی کا بننا لڑکی کا بننا نہیں ہے ایک نسل کا بن جانا ہے حضرت فرما دیتے کہ ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا اور ایک لڑکی ایک عورت کا بن جانا ایک نسل اور ایک خاندان کا بن جانا اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایک مرد کا دینا دروازے کے چوکھٹ تک اور ایک عورت کا دین گھر کے اندر تک اگر حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کی بات کا میری ذات پر اگر تاثر ہے میں نے اس کا اثر لیا اب ایک بچی مراحقہ ہونے تک میرے پاس آ رہی ہے تو مراحقہ ہونے کا مطلب آٹھ نو سال کی وہ ہو جائے گی اس کے بعد دو پانچ سال میں اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی اب ایک بچی چوتھے سال سے لے کر نو دس سال تک میرے پاس رہی دس سال تک تو پانچ چھ سال اس نے میرے پاس گزارے اگر میری سوچ ایک تو یہ ہو کہ مجھے تو اس کو دو تین گھنٹے پڑھا کر چھٹی کر دینی ہے اور ایک میری سوچ یہ ہو کہ اس بچی کو میں کیا دے سکتا ہوں اس کے سک اس بچے کو میں کیا دے سکتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میری سوچ پڑھانے کی نہیں ہوگی میری سوچ افراد سازی کی ہو جائے گی کہ میں ان کو کیسے تیار کروں جیسے ہمارے بزرگوں کی زندگی ملتی ہے انہوں نے افراد تیار کیے حاجی مہاجر مکی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان علوم متداب سے نہیں گزرے ہوئے تھے جس کو ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس جانے والا ایک ایک فرد آپ دیکھو کیسے بنے ہیں حد نانوتی انہیں سے متعلق آدمی ہیں حد مولانا عابد خان عابد صاحب انہیں سے جڑے ہوئے تھے حد گنگوئی انہیں کے آدمی تھے حد تھانوی انہیں سے جڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے حضرات ان سے جڑے ہوئے ایسے ایسے بنے ان کی سوچ بدل گئی فکریں بدل گئی جذبات بدل گئے زندگی جینے کی ترجیحات بدل گئی اب وہ حضرت تو آنے والے نہیں کہ حضرت عاجی صاحب واپس آ جائیں گے کہ حضرت دانوت واپس آ جائیں گے کہ حضرت گنگوئی واپس آنے والے ہیں تو وہ کوئی نہیں آئیں گے انہی میں گنگوئی ہے انہی کو تھانوی بننا پڑے گا انہی کو حاجی صاحب بننا پڑے گا انہی کو حضرت دانوتوی بھی بننا پڑے گا اور ہم یہ سوچیں کہ وہ چیز جو ان کے ساتھ کمالات تھے وہ ان کے ساتھ مختص ہیں تو یہ ہمارا شاید ماننا صحیح نہ ہو کیونکہ اللہ کی کوئی کوئی فضل اور عطا جو ہے کسی کے ساتھ مختص نہیں اور کوئی اس سے مستثنا نہیں کہ اللہ پاک نے کوئی چیز کسی کے ساتھ مخصوص کسی نے فضل اللہ نے کسی کے ساتھ کیا اس کے ساتھ وہ چیز ختم کر دی یا کیا اسی کو دینا اللہ کے وہاں سے طے ہے کیا اسی کے ساتھ ہمیں تو اللہ کے جو آئے تھے اس میں بڑی بشارت ہے کہ ہم کرنے اول کے لوگوں سے راضی ہیں اور جو ان کے مشابہ زندگی بنائے گا ان سے بھی راضی ہو جائیں گے والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم جو بھی ان سے میل کھانے کی کوششوں میں پڑے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو ان سے میل کھانے کی کوششوں میں پڑھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ان سے میل کھانے کی کوششوں میں کیسے پڑ جایا جائے تو اللہ پاک وہ چیز ہمیں بھی دیں گے آپ علاقوں میں دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے کام کر لیا اکا دکا افراد علاقے میں اب دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی مدینہ منورہ گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کی فضا نہیں ہے کوئی کام کرنے کا ماحول نہیں ہے لیکن گئے ہیں کام کرنے کے لیے ایک ان کا ہدف یہ ہے ہدف کہ مجھے اس علاقے میں حضور نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کس چیز کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ میں نمائندہ ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے اس کو یہاں زندہ کرنے کا نمائندہ ہوں اب آپ دیکھیں کہ حالات ان پر کیا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ کیسے مصالحت کی سب سے بڑی مشقت ان کے لیے یہ بنی کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جن گھروں میں وہ پہنچے ہیں جن گھروں میں جو میزبان ان کے تھے وہ گھر کے بوڑھے کہنے لگے کہ بھائی تم جس کو مہمان بنا کر لائے ہو یہ تو اس آدمی کا آدمی ہے جس کا عرب اور عجم دشمن ہے عرب اور عجم دشمن ہے اس کو اپنے یہاں ٹھکانہ دینا عرب اور عجم کی دشمنی بولنا ہے تو یہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتا تو جو بڑا سہارا تھا گھر میں رہنے کا وہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد وہاں کوئی مدرسہ تھوڑی تھا کہ زون کا ٹینٹ تھوڑی تھا کہ وہاں کوئی مرکز تھوڑی تھا کہ کوئی ٹھیا ٹھکانا وہ آدمی جو کام کرنے گیا تھا کوئی زبان پر شکایت نہیں ہے اپنی ذات سے خود اپنا ٹھیا ٹھکانا ڈھونڈ رہا ہے وہ آدمی حضرت مصعب اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود اپنا ٹھکانا ایک باغیچے میں بنا لیا باغیچے میں پڑاؤ ڈال دیا کوئی شکایت نہیں کی پھر اس کے بعد اپنا اپنے کھانے پینے کا نظام کر رہے ہیں اب لوگوں کو میں کیسے پیغام اللہ کا سناؤں تو اس زمانے میں عربی ادب کا ایک شور تھا تو انہوں نے خود یہ سوچا کہ میں قرآن کو زور زور سے تلاوت کروں اب غور زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں اب آنے جانے والا مجمع سننے کے لیے نہیں آ رہا ہے ان کے کانوں میں خود بخود آواز پڑ رہی ہے اور آواز سن کر وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون سی عربی ہے یہ کون سا کلام ہے تو سننے کے لیے قریب آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے اب ان کو سمجھانے کا موقع مل رہا ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے ہوتے ہوتے اس طرح سال گزارا کہ ایک حج کے قافلے کے ساتھ گئے تھے اور دوسرے سال کے قافلے کے ساتھ واپسی ہوئی ہے ایک حج کے قافلے کے ساتھ گئے تھے وہ بہتر آدمی جو مینا میں آئے تھے ان کے ساتھ گئے دوسرے قافلے کے ساتھ واپسی ہوئی دوسرے سال لیکن ایک سال میں حید صحابہ میں چند مکان بچے تھے باقی سب میں ان کا پیغام پہنچ گیا اور سب نے قبول کر لیا کیا ہوا تھا انہوں نے سب چیزوں کے ساتھ کیوں مصالحت کی تو ان کا ہدف یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے حضور علیہ السلام نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا تو گھر میں چھوٹ گیا تو شکایت نہیں کھانے کا نظام نہیں ہے تو شکایت نہیں رہنے کا نظام نہیں ہے تو شکایت نہیں اور پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ٹھیا نہیں ہے تو شکایت نہیں افراد سازی کرنی ہے اتنا اللہ کا تعارف انہوں نے کروایا ہے اللہ کے نبی کا ایسا غضب کا تعارف کروایا جب حضور ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو مدینے والے ان کے استقبال میں نکلے تو مدینہ منورہ والے استقبال میں جب آئے اکیلے نہیں آئے ہیں پورے وفود پورا وفد پورا پورا مدینہ امٹ گیا ایک دن گیا مصحف ابن عمر نظر نہیں آئے تو واپس لوٹے دوسرے دن گئے پھر انہوں نے اندازہ کیا کہ مکہ سے چلنے والا آدمی اتنے دنوں میں مدینہ پہنچنا چاہیے تو وہ جو انہوں نے اندازہ کیا تھا اس میں وہ نہیں پہنچے تو واپس گئے پھر دوسرے دن آئے پھر واپس گئے پھر تیسرے دن واپس گئے کیونکہ حضور تین دن غار میں چھپ گئے تھے وہ اندازہ اس لیے فیل ہو گیا ان کا تین دن غار میں رکے تھے ایک سارے لوگ گھروں میں تھے ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ کوئی مہمان ان کا آنے والا ہے مدینے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں تو دور سے دیکھا تین چار آدمیوں کا قافلہ آ رہا ہے تو اس نے دیکھا تو مدینے والوں کو آواز دی کہ مدینے والوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے شاید وہ آ رہے ہیں تو سورے مدینے والے استقبال میں نکل گئے اور مولانا دیکھنا یہ ہے کہ جب حضور پہنچے ہیں تو ان کے بچوں نے قصیدہ پڑھا ہے سوچتا ہوں کہ ہمارے وہاں ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے تو ہم بچے کو کتنوں دنوں پہلے رٹاتے ہیں یہ نظم رٹاتے ہیں اور اور آیاتیں رٹاتے ہیں اور کیا کیا رٹاتے ہیں تو بھی بھولیں کر ڈالتا ہے ان بچوں کو کس نے سکھایا تھا کہ یہ بدر ہے کس نے مشق کروائی تھی آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ کسی نے ان کو مشق کروائی ہے حضور آئیں گے تو ہمارا جلسہ ہوگا اور اس میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں تلا البدر والینا یہ بدر ہے بدر چھوٹ چھوٹے ننے منہ بچوں کو کس نے تعارف کروایا کہ حضور بدر سے تشبیہ رکھتے ہیں کیا آدمی کی محنت ہوئی ہوگی ایک سال کی محنت کیا اس آدمی کی محنت ہوئی ہوگی بچے بچے کو سمجھا دیا کہ آنے والا بدر ہے اور پھر فرمایا وہ جبر یہ بچے کیسے سمجھے کہ اس کا شکریہ ہمیں کرنا پڑے گا کس نے اندر یہ بھر دیا ایک آدمی کی یہ محنت ہے ایک آدمی کی محنت نے بچے بچے کو اللہ رسول کا تعارف کروا دیا افراد سازی مردم سازی یہ پورا مجمع بچوں کا ہم سے جڑا ہوا ہے اگر مان لو میرے اندر ایک یہ فکر آ گئی تو میں دو دو گھنٹے گزار کر میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا بلکہ میرا ہدف یہ ہوگا کہ یہ یہ پچیس بچے پچیس گھرانوں کے ذمہ دار ہیں یہ آج کے بچے ہیں کل کے بڑے بن جائیں گے یہ پچیس بچیاں پچیس بچیاں نہیں ہیں پچیس مائیں ہیں یہ کل ان کے ساتھ ایک نسل جڑ جائے گی اور ان ان کی اولادیں تو یہ پھر آپ مجھے بتاؤ میرے اس چار دیواری میں مدرسے کی چار دیواری میں وہ دو گھنٹے کس فکر کے ساتھ گزریں گے کہ پھر میری طبیعت میں بے چینی آ جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے نا کہ اس بے دینی کے مقابلے میں جو تڑپتے تھے اس کو تعبیر یوں کیا گیا کانا یا تمل ملو کا تمل ملو سلیم ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے وہ بے چینی ہم لوگ مجھے ہم لوگ ایک مرتبہ مدرسوں میں تشکیل میں تھے تشکیلی سفر میں ہم لوگ تھے ہر سال جو سفر ہوتا ہے بزرگوں کا تو ایک مدرسے میں ہم بارہ بجے پہنچے تو ایک مالی صاحب بھی تلاوت کر رہے تھے ایک بچہ بھی وہاں تلاوت کر رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ سب پورے مدرسے میں سناٹا ہے بچے بھی سوئے ہیں اور مدرسین بھی سوئے ہیں اور ایک بچہ مسجد میں بیٹھا ہے ہم لوگ ایک بچے سناٹا ہے تھوڑی دیر مسجد میں لیٹتے ہیں تو ہم لوگ گئے تو دیکھا کہ ایک مولی صاحب بیٹھے ہیں سفید ریشہ خزاب کیا ہوا ہے اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے ہم چلا جائے مولانا خیریت ٹھیک ہے تو مولانا مدرسے میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں آپ کیسے بیٹھے ہیں آج ہمارے بچے کو سبق یاد نہیں ہوا وہ کیا کہنے لگے تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کہ ہمارے بچے کو سبق یاد نہیں ہوا وہ بےچارا یاد کرنا بیٹھا ہے اکیلا پڑ گیا تھا میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں میں نے کہا اچھا اس زمانے میں بھی ایسے ایسے ایسے اس زمانے میں بھی لوگ ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سو سوئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے کو سبق یاد نہیں ہوا پتا نہیں کیا ہوا ہے اور پھر کیا کہا بتائے میری کسی کمی کی وجہ سے اس کو یاد نہیں ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلا یاد کر رہا تھا اکیلا پڑ گیا تھا تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے میں نے کہا اچھا اس زمانے میں بھی ایسے بچے ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں میں حیران ہو گیا کہ وہ کڑھن تو یہ پورا کا پورا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے پھر دوسرا ایک بڑی چیز اللہ نے جو ہم کو دی کہ یہ پورا مجمع مسجدوں میں ہمارے پاس آتا ہے اور مسجدوں میں آنے کے بعد ہمارے پاس پورے ہفتے مسجد کے عمل کے ذریعے سے اس مجمع کی تعمیر کرنا ہماری مسجد میں ہمارے پاس مشورے کا عمل ہے گشتوں کا عمل ہے ملاقاتوں کا عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مشورے میں اور ساری چیزیں اور ایک ان سب چیزوں کے ساتھ ایک بڑا عمل ہمارے پاس جمعہ کے مذاکرے ہیں جمعہ کے مذاکرے اب جمعہ کے مذاکرے میں بے نمازی سے بے نمازی بھی آدمی ہماری مسجد میں آ رہا ہے اب میری سوچ یہ ہو کہ ایک طرف تو میں بچوں پر یہ محنت کر رہا ہوں اور یہ ان کے ایک بڑے ہیں ان کے بڑوں کی ذہن سازی میں کیسے کر سکتا ہوں آپ ہمارے بڑوں کے خطبات جو ہے نا خطبات کی کتابیں آپ اس کو دیکھنا کہ انہوں نے خطبے اس طرح مرتب کیے ہیں بھائی رجب رجب کے پہلے ہفتے میں یہ چیز یہ خطبہ پڑھنا چاہیے دوسرے ہفتے کا یہ خطبہ تیسرے ہفتے کا یہ چوتھے ہفتے کا یہ کسی زمانے خطبہ ہی بیان ہوتا تھا نا خطبے کے ذریعے سے ابھی دیکھو عرب ملکوں میں خطبے کے ذریعے سے ہی عوامی اور نواحی کو سمجھائے جاتے ہیں یہ تو ہمارے وہاں ہمارے وہاں خطبہ عموم سمجھ نہیں پا رہا اس لیے اردو میں بات کرنی پڑتی ہے ورنہ تو اصل خطبہ ہی تھا تو اب ایک میری سوچ یہ ہو کہ بھائی یہ مجمع نماز میں آیا ہے مجھے پندرہ منٹ بات کرنی ہے کہیں کی بھی کئی فمتفق میں بات کر لوں اور بات پوری کر دوں اور ایک میرا ہدف یہ بنے کہ بھائی یہ پندرہ منٹ مجھے ملے ہیں میں اپنے مجمعے کو کیا سمجھا سکتا ہوں میرے مجمعے کی میرے محلے والوں کی کیا سطح ہے اور کیا چیز ان میں اور زندہ کرنی ہے اور مجھے ان میں کیا زندہ کرنی ہے تو وہ چیز میری سوچ بنے گی تو آپ مجھے بتاؤ میری جمعہ کا مذاکرہ کیسا ہوگا کیفا متفق کہیں کا بھی ہو جائے گا یا میں کوئی ہدف بنا کر بات کروں گا ہفتے میں چار مرتبہ میرا مجمع میری عمومی مذاکرہ سنتا ہے اگر میں اس میں ہدف بنا لوں مجھے اپنے مجمے کو کسی سطح پر لے جانا ہے تو سچ بتاؤ ہم اپنے جمعہ کے مذاکروں کے ذریعے سے اپنے مجمے کو کتنا کچھ دے سکتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وفات کے بعد جمعہ میں بلکہ حضور حضور کے زمانے میں بھی وہ لوگوں کو جو باتیں سنا دیتے تھے حضور کی اور ان کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ میں امام کے آنے سے پہلے لوگوں کو نصیحتیں سنا دیتے تھے اور شب جمعہ میں مستقل صحابہ کا مجمع جمع ہوتا تھا کیوں تاکہ حضور والی باتوں پر مجمع باقی رہے حضور والی باتوں پر ورنہ جو سنایا جائے گا وہ ہوگا اور آج دیکھو ادھر ادھر کے سنانے والوں کی آج دنیا میں کمی نہیں ہے اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پتہ نہیں کیسے کیسے متکلم میں اور پتہ نہیں کیسے کیسے کی باتیں کل مجھے کسی نے ایک پیر صاحب کا بھیجا وہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور اپنا جوتا اس کو سنگا رہے ہیں دیکھا تھا آپ نے کسی نے دیکھا کل ہی مجھے گرتے گرتے امت اتنی نیچے جا رہی ہے ان کا قصور نہیں ہے ان کا قصور نہیں ہے ان کو جس نے یہ چیزیں سمجھائی قصور ان کا ہے ہمارے مولانا محمد عمر صاحب کہتے تھے کہ جی یہ بدتی جو ہمیں مارتے ہیں وہ بھی حضور کی محبت میں مار رہے ہیں اور ہم مار کھا رہے ہیں وہ بھی حضور کی محبت میں مار کھا رہے ہیں ہمیں مار کھانا ہمارے بڑوں نے سکھایا برداشت کر جاؤ اور ان کو مارنا دین سکھایا وہ ہمیں مار رہے ہیں تو مجمع کا قصور نہیں ہے مجمع کو یہ بات کس نے سکھائی دیکھنا یہ ہے کہ صحیح بات سکھانے والوں کی طرف سے اگر بات ان کو نہیں پہنچی تو دوسری باتیں تو پہنچ ہی رہی ہے تو جوتا سنگا رہے ہیں سر پر رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور پھر نیچے لکھا ہے کہ تہتر فرقے ایسے ہی بنیں گے اور لوگوں کو اب مسائل میں لوگ الجھے ہوئے ہیں اتنے مسائل میں لوگ گلجے ہوئے ہیں کہ علامان والحافظ ہر آدمی ان مسائل سے نکلنا چاہتا ہے آپ دیکھو کسی آدمی کو تم وظیفہ بتا دو نا تو فرض نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنے وظیفوں کا اہتمام کرتے ہیں آپ دیکھ لینا اندازہ کرنا فرض نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے وظیفوں کا اتنا کرتے ہیں کیوں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں وہ الجھنوں میں سے نکلنا جب صحیح بات سمجھائی جائے گی اور مسائل کے حل کو بھی صحیح سمجھانا اور مسائل پیدا نہ ہو وہ زندگیاں سمجھائی جائے گی تو کیا وہ زندگی پر نہیں آئیں گے لیکن ان سمجھانے والوں کا توجہ بڑھانے کی یہ چیز کہ مجھے اپنے مجمے کو کہاں لے کر جانا ہے تو ہمارے پاس بہت بڑے اللہ نے میدان دیے ہیں مکتب کے راستے کا بڑا میدان ہے جمعہ کے مراگروں کا بڑا میدان ہے میں تو ایک مرتبہ ایک راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو وہاں پولیس بڑی کچہری تھی اور وہیں کورٹ بھی تھی وہاں ایک مسجد تھی ہم لوگ وہاں سے گزرتے گزرتے نماز میں رک گئے تو سورے افسران ہمارے صبح کی بات کر رہا ہوں اس جمعہ میں نماز پڑھنے میں آئے تھے نماز پڑھنے اسی مسجد میں اور مولانا صاحب بقرعید کا زمانہ تھا تو بیان کر رہے تھے اور وہ پھر دو تیر آسمانوں پر گیا اور وہ خونالو دو کر او میں نے کہا اللہ خیر فرائی اب سورے یہاں باثر لوگ بیٹھے ہیں اور اسرائیلیت بیان ہو رہی ہے دعا دھار بیان ہو رہی ہے اب مجمع وہی لے کر جائے گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے میں نے جو دیا وہ مجمع لے کر جائے گا تو ہمارے پاس یہ سارا کا سارا اور جو وزن ہماری اس مجمع کا ہے ایسا وزن کسی کا نہیں ہے یہ سوچنا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرما دیتے ہیں کہ ان بچوں کو بچے نہ سمجھو یہ آج کے بچے ہیں کل کے بڑے ہیں ہم بھی کسی زمانے میں مکتب پڑھتے تھے کیا کسی کو پتا تھا کہ ایسے ایسے شہروں کے خطیب بنیں گے ایسے ایسے اداروں کے ذمہ دار بنیں گے کتنے ہمارے پڑھانے والے ہیں وہ دنیا سے جا چکے اب وہ دوبارہ وہ شخصیتیں نہیں آئے گی ہم نے جن سے بخاری پڑھی وہ چلے گئے مسلم شریف پڑھی وہ چلے گئے ابداؤ شریف پڑھی وہ چلے گئے نسائی شریف پڑھی وہ چلے گئے وہ سارے اساتذہ چلے گئے تو کیا وہ شخصیتیں واپس لوٹ کر آئے گی ان کا ان کا بدل ہمیں اور آپ کو بننا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں اللہ نے میدان دیا ہے اللہ نے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے مولانا سا فرما دیتے کہ لوگوں کو دین سکھاؤ گے اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا زندگی روزانہ کمزوریوں کی طرف جاری ہے تیس سے چالیس سال عمر کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بھرپور جوانی کا چالیس پار کر گئے تو ڈھلان شروع ہو گیا روزانہ اس میں طاقت بڑھے گی نہیں کمزوریاں بڑھے گی اور آزار اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں پکڑ لے گی وہ تو بڑا بائی ہمت ہوتا ہے وہ آدمی جو چلتا رہتا ہے باقی تو تھوڑی سی ازر میں آدمی چارپائی میں پڑ جاتا ہے اب دیکھو نا اسی سال کی عمر میں صاحب کی واکر سے چل رہے ہیں ایسے واکر سے چلنے والے کتنے آپ کو مل رہے ہیں پچانوے سال کے بوڑھے ماں ابراہیم صاحب ہیں اس بڑھاپے میں چلنے والے آپ کو کتنے مل رہے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں اکثر سال میں ایک دو بار ملاقات ہم لوگ کرتے ہیں وہاں تو اس بڑھاپے میں چلنے والے کتنے آپ کو ملیں گے خال خال مل رہے ہیں ورنہ تو تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ہے بھائی مجھے یہ ہے اور آدمی چارپائی کے حوالے ہو جاتے ہیں تو ہم روزانہ ڈھلن کی طرف جائیں گے چڑھاؤ کی طرف نہیں جائیں گے ہم جو کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں تو یہ سارے شعبے جو جس کے ذریعے سے ہم دین کی ترویج کر سکتے ہیں تو اس کی ہم شکل بنائیں اور ان سب کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عمومی مجمع کو اپنی فکروں میں شریک کرنا آپ دیکھیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو کیا اور کیسے خوبصورت تعبیر فرمائی سنشد عدو دکا بی اخیق بھی کہ تمہارے بھائی کو ہم تمہارے ساتھ کر کے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے ہم اکیلے کتنا کر پائیں گے جب ایک بھائی مل جائے تو بازو مضبوط ہوگا تو ایسے دو بھائی مل جائیں ایسے چار بھائی مل جائیں ایسے آٹھ بھائی مل جائیں ایسے پانچ پچیس پچاس بھائی مل جائیں تو ہمارے بازو کتنے مضبوط ہو جائیں گے وہ وہ بازو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی مسجد کا عملہ دیا ہے اس مسجد کے عملے کو قریب کرنے کی جو آسان شکل ہے وہ تبلیغ کی محنت ہے ہم اس کو اضافی چیز نہ سمجھیں یہ اللہ ہی نے چلایا ہے سو سال سے اس کو اللہ نے چلایا ہے دنیا میں بغیر اللہ کی مشیت کے پتہ نہیں ہلتا اور دنیا میں بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی ارادہ نہیں کر سکتا تو عالمگیر ایک شکل قائم ہو جانا کیا بغیر اللہ کے ارادے کے ہو سکتا ہے اور اللہ پاک نے وہ شکلیں جہاں جہاں پہنچی امت کے عموم کو اللہ نے متوجہ کر دیا ہے اگر وہ چیز ہمارے محلے میں ہم چلانا چاہیں گے اور اس میں ہم نے تھوڑی ہمت کر لی نا تو یہ امت کے عموم میں اچھی جتنی شکلیں قائم ہیں اس میں طاقت آ جائے گی آپ خود سوچو کہ ابھی جو ہو رہی ہے اس میں اگر میرا شمول ہو جائے ان کی ہمت افزائی کرنا میری طرف سے ہو جائے اور میرا ان میں شرکت کرنا ہو جائے تو جو سطح ہے وہ سطح کتنی تیز آگے جائے گی مثال کے طور پر میرے محلے کا عمومی مجمع محلے کے لوگوں کی ملاقاتوں میں جا رہا ہے تو اس کو دس مرتبہ چکر کاٹنا پڑ رہا ہے کسی آدمی کی ملاقات میں اسی آدمی کی ملاقات میں اگر میں جاؤں تو اس کا تو ایک گھنٹہ لگے تو بھی وہ بات نہیں سن رہا اب ہاں، ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی اگر کسی کے دروازے پر چلا جائے اور ایک دس منٹ کی ملاقات کر لے تو ایک دم اس کے اچھا مولانا صاحب آپ آ گئے ان میں کتنے بچے وہ ہوں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے طلبا ہیں اچھا مولانا صاحب آپ آ گئے ان میں کتنے وہ ہوگی ان گھروں میں جو ہمارے پاس پڑھ کر گئی ہے مولانا صاحب آئے ہیں تو کیا وہ عمومی ساتھی جو اس گھر پر گیا ہے اس کو استقبال میں اور آپ کے استقبال میں کیا اس گھر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیا وہ آپ کی بات پر توجہ نہیں دیں گے آپ دیکھیں ابھی ہمارے محلے کے حالات کیسے ہیں کل جو کاروباری کا عمل ہوا اس میں تین فیصد نمازی چھ فیصد نمازی آٹھ فیصد نمازی ہمارے پورے پورے محلے چوپٹ ہیں نماز جیسا عمل ہمارے محلے میں نہیں ہے میں یہ سوچوں کہ یہ بے نمازی پناہ میرے محلے سے ختم ہو اس کے لیے میری کیا محنت لگی ہے پورا دن اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے بات سنائی ایک آدمی اتنا کر سکتا ہے میں اس محلے میں کتنے سال سے ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا میں یہ کر سکتا ہوں اور اس میں میری طرف سے اگر کمی رہی ہے تو کیا وجہ بنی میری سستی ہے یا میں نے اس میں کوئی رغبت نہیں کی یا میں نے اس کے نفے کو نہیں دیکھا اگر میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تو دیکھ لیں ذہن بنانے والی بہت ساری چیزیں مجمع میں آ رہی ہے ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہے کہ صحیح فکر نہ بنی پتہ نہیں کون سی فکر ان کی بن جائے گی ابھی ہم لوگ ایک صاحب کو ملنے گئے تو اس کے باپ کے پاس بیٹھے تھے تو اس کا بچہ ہم کو مسئلے پوچھنے لگا تو وہ پوچھنے لگا کہ آمین بل جہر پوچھ رہا تھا رفیع پوچھ رہا تھا میں سمجھ گیا کسی کو سن رہا ہے تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ کوئی ایسے عالم ہے جس کے اب اس کو آڈیوز ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو اس کو سننے لگا اب ان کا پاپا کا تبلیغی ہے اور بیٹا ہاتھ سے نکل ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی وہ بیٹا ہے اب اس بیٹے کو وہ کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے کہ اس کو چلے میں لے جاؤ تو اس بیٹے نے کیا اعتراض کیا بتایا یہ تمہاری مسجدوں کے ٹوائلٹ باتھ روم ایسے ہوتے ہیں مجھے یہ گھن ہوتی ہے یہ وہ سب تو اس کے ابا نے کیا کہا ہم کو مین مولی فریض ساتھ میں تھے کہ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ اور چالیس مسجدیں دے دو جس جس مسجد میں میرے بیٹے کا تم رخ بنانے والے ہو تو ہم نے کہا چالیس مسجدیں نہیں وہ تو بیس مسجدوں میں ان کا رخ بنتا ہے دو دو دن تو کیا میں ان بیس مسجدوں میں ٹوائلٹ باتھ روم اس کے طبیعت کے بنوا دیتا ہوں وہاں اس کو رخ دے دینا وہ باپ کتنا ہر چکا ہوگا وہ کہنے لگا کہ مجھے بیس مسجدیں بتا دو جہاں میرے بیٹے کو تم چلے میں بھیجنے والے ہو وہاں کا ٹوائلٹ باتھ روم میں بنا دو پھر بیٹے کو اس مسجد میں چلے میں بھیجوں مگر بھیجوں یوں آپ سمجھ رہے ہیں بات آپ جی کتنا باپ ہار چکا ہوگا اب اس کے جیتے جی اس کے گھر میں سے وہ فکر ختم ہو گئی ہمارے ضلع میں ایک صاحب کی ہم ملاقات میں گئے وہ پیور تبلیغی آدمی کہ یہ میرا بیٹا ہے اب وہ اس کو تمہیں اس کو لے جاؤ اور جو انعام مجھ سے لینا وہ لے لو وہ بابا ہار چکا کہ اس کے گھر سے وہ چیز ختم ہو گئی تو یہ, لوگ اس طرح ہارے ہوئے ہیں اب ایسے میں اگر ہمارا اور آپ کا تھوڑا سا جانا ہو جائے یہ پوری بازی سنبھل سکتی ہے ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں بازی ہے ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں بازی ابھی بھی سر سے پانی چڑھا نہیں ہے تو ہم اپنے مکتب کی ایک مضبوط شکل ابھی ہم دیکھیں سو فیصد بچے مدرسے میں نہیں آ رہے اب یہ بچے اگر ہمارے مدرسوں میں نہیں آئے تو پھر وہ کہاں سے دین سیکھیں گے ہمارا ہدف یہ ہو کہ ایک گھر کا بچہ مکتب آئے ایک ایک گھر کا بچہ مکتب آئے تو ہم نے سونوں کی جماعتوں کی قریداریاں سنی ایسے دیہات ابھی تو ہمارے حالات میں یہ ہے کہ آپس میں گھروں میں مشورہ ہو گیا کہ ایک جمعہ تو پڑھنے جائے گا ایک جمعہ تو پڑھنے جائے گا ایک جمعہ تو پڑھنے جائے گا ایک جمعہ پانچ ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جمعہ تقسیم ہو گئی ہے اور گھر میں حالات یہ بنے کہ ہم ایک جگہ زون کی قریداری سن رہے تھے کہ ماں نے اپنی بیٹی کو بیچ دی چالیس ہزار روپے میں غیر مسلم کو بیچ دی ایک جگہ کرداری سنی پچاس ہزار میں بیچ دی ایک جگہ سنی ستر ہزار میں بیچ دی ہمارے ضلعوں کے دیہاتوں کے یہ حالات ہیں ہماری موجودگی میں تو یہ جملہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ایون قصدین وانا حی ایک معنی نے زکوۃ کا مسئلہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ نکلا ایون قصدین وانا حی اور ہمارے وہاں پورا پوری شہروں میں نمازیوں کی فیصد تین فیصد چھ فیصد آٹھ فیصد اور دیہاتوں میں تو پتہ نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہوگی اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور اتنا بڑا مجموعہ ہمارا موجود ہے تو ہم اس کو کتنا پلٹ کھلا سکتے ہیں اس لیے اسی فکروں کے لیے ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے کوئی واضح نصیحت کے لیے نہیں کہ ہم ان دنوں کو ایسے نہ گزار دیں اللہ نے ہمارے ایک بہت بڑا وزن بنایا ہے اور ہم بہت کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو کرداریاں سنائی اکا دکا اس زمانے میں بھی لوگ زندہ ہیں جو علاقوں میں گئے پورے علاقے کو انہوں نے تبدیل کر دیا جیسے میں نے مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنائی ہمارے اس زمانے کے لوگوں کی میں نے آپ کو بات سنائی تبدیل کر دیا انہوں نے یہ ہمارے مولانا عبد القادر صاحب ڈبوئی والے یہاں آتے تھے اجتماع میں آتے تھے نہیں آتے تھے وہ کہنے لگے وہ برطانیہ چلے گئے تھے برطانیہ برطانیہ چلے گئے تھے بزرگوں نے ان کا مشورہ کیا تم کو ڈبوئی میں جانا ہے ڈبوئی پورا مہدیوں کا گاؤں مہدیوں کی بستی اور وہاں مشورہ ہوا تمہیں وہاں خدمت کرنی ہے اور سنا دیتے کہ جب میں وہاں پہلی بار گیا تو پورا مخالف فضا ہے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے تو کہنے لگے کہ حالات ایسے بنے تھے حالات کہ وہاں کی وہاں کی بودوباش اتنی مشکل ان کے لیے تھی کہنے لگے کہ میں مسجد میں گیا تو ہمارا مسجد کا ٹرسٹی بیت الخلاء وغیرہ کی صفائی کر رہا تھا تو میری طبیعت میں آیا کہ میں اس کا ذرا ہاتھ بٹاؤں تو میں بٹانے لگا اتنے میں دوسرا ٹرسٹی آیا تو دوسرا ٹرسٹی آیا تو اس نے پہلے کو پوچھا کیا کر رہے ہو تو انہوں اس نے گجراتی میں جواب دیا اکثر گجراتی جملہ سمجھ لو گے گجراتی میں بتاؤں نو بڑی چھو امام صاحب کے متعلق کہہ رہا ہے نیا بیل آ رہا ہے اس کو ذرا میں یہ کر رہا ہوں اب ایک آدمی باغیرت اس کو سنے اس کے دل پر کیا گزرے گی لیکن منجا وہ آدمی تھا کہ یہ اس سطح پر گر چکے ہیں اسی لیے بزرگوں نے مشورہ کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے تو وہ کوئی ریئیکشن نہیں کیا برداشت کر گئے برداشت کر گئے برداشت کر گئے اور برداشت کرنے کے بعد ٹک گئے ہوا اس جگہ پر اور ٹک کر اس مجمعے کو انہوں نے لینا شروع کیا کتنا لیا انہوں نے کتنا انہوں نے لیا ان کا لیا ہوا مجمع ان کے جنازے میں پتا چلا کتنا لیا ہے امام احمد ابن حنبل کہتے تھے ہمارے حق ہونے کی گواہی ہمارے جنازے بتائیں گے ہماری سچائی کی گواہی کون بتائیں گے ان کے جنازے نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا لیا صاحب کورونا کے زمانے میں ہم بہت سو کے جنازوں میں گئے لیکن اتنے جنازے کا مجمع ہم نے کسی کا نہیں دیکھا ہم لوگ گودرا سے گئے تھے وہاں اسماعیل صاحب کے ساتھ کورونا ہے سخت پابندی ہے قبرستان میں مولانا بڑی سفے لگ گئی اور صفوں میں ہم نے دیکھا کہ تبلیغ والے نہیں بریلوی حضرات ان کے جنازے میں غیر مسلم آ کر کھڑے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ یہ مولانا کے جنازے میں بریلوی لوگ اور یہ غیر مسلموں کو کیا لینا دینا ہے تو جب جنازہ تدفین ہو گیا تو ہم ان کے گھر پر ٹھہر گئے ان کے گھر پر ٹھہرے تو اختلاط تھوڑا سا کیا تو بریلوی بچوں سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں کیسے یہ تو ہمارے گجراتی میں کہوں ان کے جملے سمجھ لو ہمارا باپو جی ہوتا ہے تو سمجھے آپ وہ ہمارے باپو تھے بھائی تمین سے کمل صاحب ہم تو وہ تاش کھیلتے تھے ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے مولانا ہمارے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور ہماری خیریت پوچھتے تھے اور ہم سے دوستی لگا دیتے لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے کہ ہم تو تاش واش کھیلتے تھے مولانا اور ہم سب کو مسجد والا انہوں نے بنا دیا ہم نے ان کے پاس مکتب پڑھا ہے ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے ہم نے ان کے پاس مکتب پڑھا اور انہوں نے ہم کو مسجد والا بنا دیا یہ بریلیوں کے بچوں کی بات پھر اس کے بعد غیر مسلموں کو پوچھا کہ بھائی آپ کیسے جنازے میں یہاں آئے تو وہ ہمارے باپو جی تھے وہ کہنے لگے وہ ہمارے باپو جی تھے ہم حیران ہو گئے تمہارے کیسے باپو جی تو کہنے لگے مولوی صاحب کورونا کے زمانے میں وہ سب کو راشن دیتے تھے ہمارا کسی کا گھر وہ بھولے نہیں ہے ہمارے گھر میں انہوں نے راشن پہنچایا ہے پھر کہنے لگے کہ اس سال دیوالی جب ہوئی نا تو میرے گھر پر آئے تھے وہ سنانے والا کہنے لگا میری امی کو ملنے آتے تھے دیوالی پر کہ ماں جی کی بھی طبیعت ہے تمہاری طبیعت ساری یوں کہ طبیعت کیسی ہے تمہاری طبیعت اچھی ہے تو کہ میری بہنیں چھوٹی چھوٹی تھی وہ شادیاں کر کے ادھر ادھر چلی گئی اب بڑی ہو گئی تو وہ میری بہن کا نکاح احمد آباد میں ہوا ہے تو اس دیوالی پر امی کو ساڑی دی تھی ہم گریب لوگ ہیں بہن کو کیا گفٹ دیں گے کہ دیوالی آؤ نا تو تمہاری چھوکری نے تمہیں شو گفٹ آپ نے گفٹ آپ نے آپ تو آپ ہی دیجیے دل جوئی کے لیے دیوالی پر میری بیٹا ہماری بہن کے لیے میری امی کی خرید پوچھنے آئے تھے ایک پیر کا معذور آدمی آیا کہ میں مزدوری کرتا ہوں تو میرے پاس آئے اور رکشے والے کو کہا اس معذور کو بٹھا لو رکشے میں میرے گھر ہمارے وہاں لے آؤ تو لائے اور کہا یہ پورے مہینے کا تیرا راشن ہے جا گھر لے کر چلا جائے یہ ہمارے بابو جی وہ چلے گئے اور اب ہم کو یہ پوچھتے ہو کہ کیوں آئے ہو پھر وہ کہنے لگے مولی صاحب مولانا کے آنے سے پہلے سو سال تک ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا سو سال تک کوئی حافظ قرآن نہیں تھا اور اب ہمارے گاؤں میں سو حافظ قرآن ہے ایک ان پر وہ جملہ فٹ آتا ہے وہ ہے نا چلا گیا کہ پوری روتی بدل گئی وہ کیا جملہ ہے ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ہاں، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا پھر آگے دوسرا اس کا جو کچھ اس طرح گئے کہ روتھی روتھی بدل گئی کچھ اس طرح گئے کہ روتھی بدل گئی ایک شہر سارے شہر کو ویران ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گئے اگر ان پر ایسوں کا اس شہر کا انتباہ کریں تو بیجا نہیں ہوگا کہ پوری روخ ہی بدل دیا پورے شہر کا ایک آدمی مولانا ایک آدمی مگر اس نے وہ دکھ لے لیا تھا اور سارے تقاضوں پر چلتے تھے اور مولانا وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا سفر میں تو ہم ان کو ہائی وے پر اتارتے تھے ہائی وے پر تو کئی مرتبہ مولانا کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کو ڈبوئی چھوڑنے آ جاتے ہیں تو ان کا پیارا جملہ ایک مجھے یاد ہے کانوں میں گونج رہا ہے اتنا میٹھا جملہ گجراتی میں بولتے تھے کہ مولوی صاحب مارا اللہ میں نے کوئی سیکلو نہیں مکھیو میرے اللہ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے یہ جملہ بولتے تھے ہم کہتے تھے مول صاحب اندر چھوڑنے آ جائیں صاحب مہارا اللہ میں اکلو نہیں پاڑیا ایکلو نہیں مولوی صاحب جب یقین مانو ہم ایک کلو میٹر نہیں جاتے تھے اور ان کا فون آتا تھا کہ صاحب سواری مل گئی اور میں بیٹھ گیا ہوں ایک کلو میٹر نہیں جاتے تھے ایک کلو میٹر اور وہ یوں کہتے تھے صاحب سواری مل گئی اور میں سواری میں سوار ہو گیا افراد سازی ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا اب وہ حضرات نہیں آئیں گے ہم ہیں ہمارے مکتب کے راستے سے ہماری مسجد کی محنت کے راستے سے ہم اگر ہمارا ان کے ساتھ نشروں میں بیٹھنا ہو جائے اگر ہمارا اپنے محلے میں چلنا پھرنا ہو جائے تو ہمارے محلے میں بے نمازی رہیں گے محلے میں جو اثر ہوتا ہے وہ باثر لوگوں کا اثر ہوتا ہے اگر ہمارے سے روزہ جانا ہو گیا اور ہم ان کے ساتھ چلے گئے یہ سارے باثر کسی کی نہیں سنتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کے سنتے ہیں ہم اگر ان کے ساتھ چلے گئے سہروزہ ہمیں سیروزہ میں ان کے ذہن بنانے کا موقع ملے گا اگر ان کی اچھی سوچ ہم نے بنا دی یہ آنے کے بعد آپ ان کے مشیر بن جاؤ گے وہ آپ کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے وہ آپ کے امان و انصار بنیں گے آپ جو کہو گے وہ اس شہر کے قاضی آپ ہوں گے اس شہر کے پیشوا آپ ہوں گے ابھی ہم لوگ پنولی ضلع میں تھے جس گاؤں میں اجتماع تھا وہ گاؤں کا طالب علم تڑکیشور پڑھتا تھا تبلیغ میں جڑا ہوا تو وہ گاؤں کے بڑے وکیل صاحب تھے بڑے وکیل صاحب وہ مولانا سے ملنے آئے تھے تو وہ بہت دیر تک دروازے پر کھڑے تھے دروازے پر کھڑے تھے تھوڑی دیر ہوئی مفتی خانپوری صاحب کے بیٹے ملی اسد خانپوری ہے وہ آئے تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیوں ابھی یہاں ہیں ان کا تو شہر سورت پڑتا ہے وہ یہاں کیسے آئے کمل صاحب یہ وکیل صاحب ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں ان کو ان سے ملنا تھا مولانا وغیرہ سے تو مجھے انہوں نے فون کیا ملاؤ تو میں ان کے لیے اسپیشل آیا ہوں تب مولی خانپوری صاحب کے بیٹے مفتی صاحب کا بیٹا جس کو ملاقات کروانے آیا وہ آدمی کیسا ہوگا ہو گئی بات پھر مولانا سے ملاقات ہو گئی تو ہم بیٹھے تھے گپے شپے لگا رہے تھے تو وکیل صاحب کہنے لگے مولانا کچھ باتیں ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تو انہوں نے برجستہ کیا کہا پتا ہے وہ مولوی صاحب کے متعلق اشارہ کر کے کہا یہ ہمارے پیشوا ہے یہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے جو ہم کریں گے وہ ہم کریں گے میں حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑوں کا دل اس آدمی نے جیت لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں جو کہیں گے وہ کریں گے دل جیتنے کی بات ہم لوگ ٹونک گئے ٹونک تو ٹونک گئے تو ماں اسماعیل صاحب اور ہم لوگ ماں فرید صاحب اور ہم لوگ پورا کافلا تھے بیٹھے تھے تو کھانا کھایا بائی روڈ گئے تھے صبح سے نکلے تھے اب زہر سے مشورہ تھا تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں تو ہم لوگ انتظار میں بیٹھے قاضی آ رہے ہیں تو ہم کرتے بھی اتر چکے تھے کرتا پہن لیا اور لنگی میں تھے تو کیسے ذرا ہم بیٹھ گئے سارے کے سارے مولانا نے بھی کرتا پہن لیا استقبال میں بیٹھے سونے کا وقت آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا ہم کو قاضی صاحب آ رہے ہیں قاضی صاحب آ رہے ہیں قاضی صاحب آ رہے ہیں بھائی خاضی ہیں شہر کے علاقے کے تو جب وہ آئے تو سب مجھو ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا وہ گاؤں والے اور جب وہ آیا تو ہم نے دیکھا وہ رتنپور میں پڑا ہوا ہمارا ایک بچہ تھا وہ لیکن مولانا نے اس کا اتنا وہ بائیس تیئیس سال کا پچیس سال کا نوجوان یا زیادہ سے زیادہ تیس سال کا وہ ہمارے سامنے پڑا ہے وہ ہمارے سامنے پروان چڑھا ہے پچاسوں بار ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بچہ ہے اس گاؤں کا بچہ نہیں ہے وہ گاؤں کا تو قاضی ہے حیران کی تو اس پر ہوئی اس آدمی نے پورے گاؤں کا دل جیت لیا اور وہ گاؤں اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں کیا اس آدمی کی محنت ہوئی ہوگی اس کا تعارف انہوں نے غائبانہ میں ہم کو کروایا ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں اور منہ بھر کر بولتے تھے ہمارے قاضی صاحب آ رہے ہیں اور ہم لوگ ہمیں نہیں جانتے ہم نہیں پتا تھا کون بیٹھے ہیں وہ آ کر پسینہ پسینہ ہو گیا کہ آدھے گھنٹے سے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن دیکھنا یہ تھا کہ ایک تو مزاق کی چیز یہ ہے کہ یہ ہوا اور دیکھنا یہ اس آدمی نے کیسا دل جیتا ہوگا اس گاؤں والوں کا کیسا دل جیتا ہوگا یہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اگر اپنے مجمع کو ہم نے نہیں لیا تو کوئی نہ کوئی ہمارے مجمع کو لے لے گا یہ تشکیلوں کو ہم بوجھ نہ سمجھیں اگر سال کا چلہ میرے ساتھ ان کے ساتھ لگ گیا تو سال کا چلہ تھوڑی ہے وہ ان ہمارے ان سروں کے ہمارے ساتھ چلے لگنے ہمارے ان ذمہ داروں کا ہمارے ساتھ چلا لگنا ان کے ذہن سازی کا بڑا موقع ملے گا وہی آنے کے بعد سارے کام شہر کے کریں گے اور آپ ان کے مشیر ہو جاؤ گے ایک اچھے رہبری ان کو ہو جائے گی یہ سارا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے یا تو ہم اس کو کما لیں یا اس کو گوا دیں جو بھی شکل بنانی وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی ہماری تذکر ہو جائے اس کی ہماری فکروں میں تازگی ہو جائے اس کے لیے یہاں ہمارا ہر اجتماع کے موقع پر جمع ہونا ہوتا ہے کوئی واضح اور نصیحت کے لیے نہیں ہم سب ایک کام کو لے کر چل رہے ہیں ایک فکر کو لے کر چل رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام کا محنت کا میدان دیا ہے کہ ہم زندگی روزانہ ڈھلال کی طرف جاری ہے ہم اس کو کچھ کر لیں مکتب کے وقت میں مکتب پڑھا دیں امامت کے موقع پر مسجد کے موقع پر مسجد کی سطح پر اچھی محنت کر لیں اور تبلیغ کے موقع پر ہم اچھی جم کر ملاقاتوں کا نظام بنا دیں اگر یہ مجمع ہمارا اپنے محلوں میں چلنا پھرنا شروع کر دے تو کیا بے نمازی نمازی نہیں بن سکتے ہیں کتنے بڑے دکھ کی بات ہے تین فیصد چھ فیصد آٹھ فیصد اگر روزانہ میں دس منٹ خالی اپنے محلے کو دوں مہینے کی تیس ملاقاتیں کروں تو تیس آدمیوں کو میں مسجد والا بنا سکتا ہوں اور سال میں میں تین سو پینسٹھ آدمیوں کو مسجد والا بنا سکتا ہوں بولو کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں بس یہ گزارش کرنے کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا آپ کر ہی رہے ہیں اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرماوے لیکن ہم بھی انسان ہیں چڑھاؤ اتار ہمیں بھی آتا ہے اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو ہم اس کمزوری کو دور کرنے کی نیت کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے مجمع کو اس طرح نہیں لیا تو کوئی نہ کوئی ہمارے مجمع کو لے لے گا اور ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ ہمارا مجمع نہیں ہمارا ایک فرد بھی کسی اور کے حوالے ہو جائے کہ آپ اس پر راضی ہو اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر کے جو کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کریں گے سب نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے مکتبوں کے نظام کو بھی سارے دیہاتوں کا سروے کر لو جہاں مکتب نہیں ہے ضرور کوئی نہ کوئی مدرس کے تعین ہو جائے اور جمعہ کے اور مسجد کی سطح سے بھی ہمارا مجمع کو ذہن سازی کی ایک مضبوط محنت اور عمومی مجمع کو کے ساتھ جڑنا اور عمومی مجمع کو جوڑنے کے لیے ہماری عمومی تبلیغ کی محنت ہے اس کو ہم بڑھا دیں اور مجمع کی طرف سے اگر ہماری پذیرائی نہیں ہو رہی ہے ہم اس پر ناراض نہ ہوں ہم اس پر ناراض نہ ہوں وہ تو ہے ہی ایسا اور اگر ان پر ابھی اور محنت نہیں ہوئی تو یہ جانوروں جیسا ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت جو ان کے اندر بیٹھی ہے وہ تو اللہ نے بٹھائی تھی کہ نبی ایسے ہیں نبی ایسے اس مجمعے میں تو کسی نے نہیں بٹھائی تو یہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں برتیں گے جیسے برتنا چاہیے لیکن ہم اس کو برداشت کر لیں گے اس لیے ہم اب اپنے ان سب کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو جھیلتے ہوئے چلنے کا ایک عنوان بنا لیں اللہ پاک انہی میں سے قدر کرنے والے بھی پیدا کریں گے اور ہمیں ان سے قدر بھی نہیں چاہیے ہمیں تو اس کا بدلہ ہمارے اللہ سے چاہیے کس سے چاہیے بولو ہمارے نبی نے فرمایا لا نورید منکم جزان بدلہ تو نہیں ولا شکورا شکریہ کا بھی جملے ہم تم سے نہیں چاہتے ان اجریہ اللہ اللہ ہمارا بدلہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات حاجی صاحب سناتے تھے حاجی عبد الوہاب صاحب تھے کہ ہم یہ محنت میں لگے ہیں یوں کہتے تھے کہ حاجی صاحب کہ مجھے مولوی صاحب نے کہا مولوی عبد الوہاب اللہ کے ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی کہ اللہ نے اسباب مغفرت بہت پیدا کی ہیں یہ سارے ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مہاجرین اور انصار کے قافلے کو اللہ کے دین کے نصرت والوں کو لے کر آئیں تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں اس کے لیے سب سہ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں کہ انہوں نے سہتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے کیا ہے کہ ہم بھی اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں بھی ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیں تو ہم تو یہ نیت کر لیں کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اس کی نیت سے ہمیں چلنا ہے ان کی نہ کوئی ہمیں پذیرائی ہی چاہیے نہ کوئی ان کا شکریہ چاہیے ہمارا اور یہ دے دے کر کیا دیں گے مطلب چائے کی پیالی پلائیں گے اور چائے کی پیالی پلا کر بھی دس آدمی ہمیں پوچھتے ہیں کہ وہ چائے اچھی تھی نا مطلب دس میں سنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چائے پلائی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے جان ہماری لگے مال ہمارا لگے اور زندگیوں دوسروں کی بنے ہمارا تو ہدف یہ ہوگا کہ جان ہماری لگے گی مال ہمارا لگے اور زندگیاں دوسروں کی بنے تو آپ تو سب یہ طے کر لو کہ ہم جان بھی لگائیں گے مال بھی ہمارا لگائیں گے اور بدلہ اللہ سے لیں گے اور مولوی صاحب جس اللہ نے دانت دیے چبانے کا دیتا ہے جس اللہ نے پیٹ دیا بھرنے کا دیتا ہے جب ان تقاضوں کو صحابہ نے اٹھایا تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں دے دی تو کیا اللہ ہمارے اور آپ کی ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا پخانا اٹھانے والا بھنگی ہریجن وہ گورنمنٹ سے جڑ جاتا ہے تو پخانہ اٹھانے والے کو اگر کوئی پریشان کرے تو اس کی حمایت میں پوری حکومت آ جاتی ہے تو اگر ہماری کوئی بات ہوگی کہ ہماری حمایت میں ہمارا اللہ نہیں آئے گا ارے بولو کہ ہماری حمایت میں ہمارا اللہ نہیں آئے گا تو ہماری نظر تو ہمارے اللہ پر ہے اس لیے سب طے کریں کہ جو کر رہے ہیں اس میں اور اضافہ کر رہے ہیں کر تو رہے ہی ہیں مگر اس میں کیا کر رہے ہیں بولو اضافہ کر رہے ہیں سب نیت کرتے ہو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اپنے سارے کام کاج کے ساتھ ان کے رعایت کے ساتھ ہماری کوشش کریں کہ اپنی مسجد کے ساتھ روزانہ جوڑنا ان کے مشوروں میں بیٹھنا اور گشتوں کے موقع پر اور روزانہ کی ملاقاتوں کا نظام اور مہینے میں اللہ ہمت دے ہر مہینے سے روزہ کی ترتیب بناؤ لیکن مان لو پڑھنے میں حرج ہو رہا ہے پڑھانے میں حرج ہو رہا ہے کوئی بدل نہیں مل رہا تو ہم جتنے روزہ لگا سکتے ہیں دو مہینے میں لگا سکتے ہیں تو دو مہینے میں لگاؤ تین مہینے میں ایک یکسوئی سے لگا سکتے ہو تین مہینے میں لگاؤ لیکن ہم کچھ تو لگائیں سال میں ہمیں دو چار موقع ایسے آتے ہیں ہم آرام سے چھ روزہ لگا سکتے ہیں بقرعید کی چھٹی میں لگا سکتے ہیں محرم کے موقع پر لگا سکتے ہیں یہ چھبیس جنوری وغیرہ آتی ہے اس موقع پر لگا سکتے ہیں ششمائی سہمائی میں لگا سکتے ہیں اور رمضان کے آگے پیچھے شوال میں چھٹیاں ہوتی ہیں تب لگا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان چھٹیوں کے دنوں کو بھی ہم لگا سکتے ہیں اور کم سے کم سال کا ہمارا چلہ ہو جائے بولا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور جن کے سال نہیں لگے وہ طے کرو ہمیں اللہ یہ دکھ دے دے یہ درد دے دے یہ فکر دے دے یہ کڑھن دے دے اور اللہ کام کرنے کا سلیقہ طریقہ ہمیں دے دے اس کے لیے اگر سال لگنا باقی ہے تو وہ سال کی بھی نیت کریں جن کے سال لگ گئے ہیں وہ پابندی کے ساتھ انعامال میں جوڑنے کی نیت کر لیں بھائی سب نیت کرتے ہو ان میں کس کا کس کا سال لگ گیا ہے ذرا بتاؤ آپ حضرات تو اب آگے کی ترتیب کی نیت کر لو نیت کرتے ہو ذرا آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ جن کا سال لگ گیا ذرا کھڑے ہو جاؤ Hablo, de Mario.